اللہ کے نام میں بہت بہت کسی وقت بھی اچانک روزانہ نام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ حضرت بھی اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے دروازہ کھلے گا اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرما دیں گے محبت اللہ تعالیٰ کی آ جاتی ہے میں اہل محبت کی صحبت سے ملتی حضرت میسا نے چھیالیس سال حضرت والا رحمۃ کی صحبت اٹھائی صدیق عارف بلّہ شیخ خلر مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی رحمۃ اللہ کی نیا کلام ہے آئینہ محبت اس میں جہاں بھی نظر پڑی ہے محبت ہی محبت ہے آئینہ محبت و فیض صحبت ابرار یہ درد محبت ہے امید نصیحت دوستوں اس کی اشاعت ہے اللہ عارف بلّہ شیخ الزمان صحیح کو کر دیا حضرت اقدس میرے محبوب مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کے اشعار ہیں کل خون شہادت میں لتڑا یہ جسم انہیں دکھلائیں گے بہت عجیب اشعار جب بھی اس کو پڑھتا ہوں تو بہت مزہ آتا ہے کس درد سے کہے گئے ہوں گے رات کے تین بجے کے اشعار کے بعد اشعار ہیں اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے خود ہی کرم فرمائیں گے سہم مخلوق ہے ادنا سا سورج جب اس کو نہیں ہم دیکھ سکے پھر خالی پہ کا جلوہ دنیا میں بھلا کیا پا آتا ہے مجھے نالوں میں مزہ زاہد نادا تنز نہ کر جب عشق ہے ان کا دل میں میرے پھر کیوں نہ مجھے تڑ پائیں گے عشق کی آگ جو ہے بہت زبردست میرے شیخ فرمائے تھے انٹرنیٹ سے نہیں لگے گی سوشل میڈیا سے لائیو مجلس سننے سے بھی لگے گی کسی مجبوری ہے تو الگ بات ہے اس سینوں سے سینوں میں لگتی ہے کیوں آ ہمیں کچھ تاثیر نہیں کیا عشق کا دل میں تیر نہیں جب نور نہیں خود ہی دل میں ممبر کیا برسائیں گے آہ تو دل سے نکلتی ہے عشق کا دل میں تیر ہوتا ہے یہ کہیں انٹرنیٹ پہ تھوڑی آ سکتا ہے اسی جائیں گی کبھی آہے دل کی بالا فلک تار شری محبت کے نالے کچھ رنگ تو اپنا لائیں گے اللہ جب شم میں محبت دل میں لیے محفل میں ہو کوئی صاحب زو پھر عشق خدا کے پروانے خود اڑ کے وہاں جائیں بلبل کو نہ تو کر اے نادا پابند سکو تو خاموشی جب اس کو چمن یاد آئے گا نالے بھی لبو تک آئیں گے ہمارا دونی وانی پوری رحمت اللہ یہ شعر سن کر لکھا ہوا ہے اس شعر پر حضرت والا پوری رحمت اللہ علیہ بے ساختہ گریا تاری ہو جاتا تھا حضرت والا کی اس شعر سے عجیب کیفیت ہو جاتی تھی جیسے پردیس میں کسی کو اس کا وطن محبوب یاد دلایا جائے کہ ہمارا وطن تو آخرت کا وطن ہے وہی وہ بنانے کی فکر ہونی چاہیے دنیا بنے نہیں بنے آخرت ضرور بننی چاہیے اگر دنیا بنانے میں آخرت بھول گئے تو ایسی دنیا کا کیا فائدہ ہاں دنیا بنانے کے ساتھ آخرت کو بھی فکر کرنی ہے اب آگے دو شعر شعرے تم لاش کو میری غسل نہ دو بس خون میں لتھڑی رہنے دو کل خون شہادت میں لتھڑا یہ جسم انہیں دکھلائیں گے جسم کے اندر خون ہو جاتا ہے روحانی خون ہوتا ہے تمناؤں کو فون کرتے ہیں تو یہ کسی کو نظر نہیں آتا شہادت معنوی مانوی اور باطنی لکھا ہے حکیم علومت خانوی رحمۃ اللہ اس کو سبحان اللہ آخری شعر ہے اختر کو جو تو نے دولت غم بخشی ہے بفیض پیر ہدا امید ہے تجھ سے بار خدا اس درد کا درما پائے پیر خدا جو ہدایت کا رستہ بتانے والا شیخ اللہ اللہ تو یہ درد دولت درد دل کی دولت اللہ والوں کے سینوں سے ملتی ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرمایا میں اپنے موجودہ شیخ پیارے مرشد عارف بلّہ عارف بلّہ حضرت شاہ احمد کا تو حالیہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت اقدر حضرت مولانا شاہ عبد صاحب الخوا خاتم عالیہ کا فون آیا اور فرمایا کہ حضرت شاہ حضرت شاہ فیروز میمن محمد تمانی کے ساتھ عارف بلّہ کا لقب ان کے متعلقین لگائیں یعنی ہمارے شیخ کو عارف بلّہ کا لقب مل گیا حضرت والا حضرت شاہ فیروز میمن صاحب کا خاتم کو <clears throat> فرمایا کہ اپنے متعلقین کو بتا دیں کہ یعنی سب بتا دیں کہ اپنے شیخ کے ساتھ عارف بلّہ کا لقب لگائیں تو ماشاء اللہ <clears throat> عارف بلّہ ہوتا ہے جو اللہ کو پہچان جائے اللہ کے رستے کے سب اس کو پیچ و تاب معلوم ہو اپنے نفس کو مٹا دے اللہ کو پہچان لے کوئی غرض نہ ہو اللہ کو راضی کرنا اس کی مقصد ہو اور اپنے نام کے ساتھ کوئی لگا نہیں سکتا کوئی بڑا لقب دیتا ہے اور بولتا ہے کہ اب لگاؤ تو پھر لگانا ضروری ہو جاتا ہے امرو فوق الادب کوئی یہ نہیں چاہتا میرے نام کے ساتھ کچھ لگے اور بڑوں کا حکم جو ہے ادب سے بڑھ کر ہے حضرت ہمارے سے کتنا مٹاتے ہیں اپنے آپ کو اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسا مقام فرمایا عارف بلّہ ہو گئے اسٹیپ اسٹیپ بائی اس طرح ماشاء اللہ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ وہیں کے وہیں دھرے ہوئے اور حضرت والا ہمارے عارف بلّہ ہو گئے اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کی توفیق فرمائے سبحان اللہ اللہ رسول کریم مگر ان شاء اللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی ترقی ہوتی ہے انسان کوئی پریشان نہ ہو اگر کوئی گر جائے ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے اس کو حیدرآباد میں بہت دفعہ یہ شعر یہ وہ راہ بر ہیں ہمارے ہمری یہ وہ راہ بر ہیں ہمارے ہمری پکڑ لیں جو بیاں تو منزل پکارے یعنی وہ آگے چلے آ رہے ہیں ہم ان کی بیاں پکڑ لیں <laughs> ان کے پیچھے بھی چلیں ہماری بھی ہمیں بھی منزل پکارنا شروع کر دیں ہمیں بھی مزہ آئے گا اللہ کی محبت میں یہ اللہ والے بھاگے جا رہے ہیں آگے آگے ہم بھی ان کے پیچھے ان کے دامن کو پکڑنے مضبوطی سے یعنی اصلاحی تعلق مضبوط کرنے آپ فرما دیجیے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ نقل کر لو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی تفریح میں عرصے سے سنتوں میں بیان ہو رہا ہے کچھ شرم آتی ہے جب کوئی سنت کے خلاف کام ہوتا ہے کہ دوسروں کو بتاتا ہوں عمل نہیں کرتا کھانا کھانے کی چند سنتیں من احیا سنتی فقط احب بنی اس نے میری سنت کو زندہ کیا بیوی بچوں خود اپنے اوپر زندہ کرے تو بیوی بچوں پہ بھی زندہ کرنے کی توفیق ہوگی اپنے عمل میں لائے ان شاء اللہ تعالیٰ پھر خود بخود بچے بھی دیکھیں گے بیوی بھی دیکھے گی متعلقین بھی دیکھیں گے اپنے آس پاس والے دیکھیں گے عجیب طریقے سے کھانا کھا رہے ہیں سنت کے مطابق کھانا کھا رہے ہیں لوگ مذاق اڑائیں تو اڑائے تو ایک شخص نے لکھا کہ آپ فقیروں کی طرح ماسی کی طرح کھانا کھا رہے ہیں کسی عورتوں کو کہا ماسی کی طرح کھا رہے ہیں اس کو مذاق اڑانے دیں تو کھانا کھانے کی چند سنتیں دستہ خان بچھانا اگر کوئی مجبوری ہے جیسے کل کمر کی مجبوری ہو گئی ہے تو ٹیبل پہ کھا رہا ہے تو ٹیبل پہ کچھ بچھا لیں دونوں ہاتھوں گٹوں تک دھونا بسم اللہ پڑھنا بلند آواز سے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا حضرت فرماتے ہیں کہ کھانا بسم اللہ کرتے یاد نہیں رہتا کھانا کھاتے جب کھانا کھا چکے ہوتے ہیں پیٹ میں سب بکرے چترے حضم شریف ہو گئے اس وقت الحمد للہ وجہ اعلانہ مسلمین اور شروع اس وقت بسم اللہ پڑھتا ہے یاد نہیں رہتا اچھا اچھا کھانا سامنے آتا ہے کھانے کی مجلس میں جو شخص سب سے زیادہ بزرگ اور بڑا ہو اس سے کھانا شروع کروائیں کھانا ایک قسم کا ہو تو اپنے سامنے سے کھائیں اگر کوئی لکما گر جائے تو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا چاہیے شرمانا نہیں چاہیے ہاں کسی کو طبیعت میں جبر ہو کچھ لوگ نازک مزاج ہوتے ہیں طبیعت ایسا ہو رہے تو اٹھا کر اوپر رکھ دے اس کو سائڈ پہ رکھ دے ٹیک لگا کر کھانا نہ کھائے کھانے میں کوئی ایپ نہ نکالے ہمارے شیخ اس کا بہت ماشاء اللہ اہتمام فرماتے ہیں کھانے کے وقت پکڑوں بیٹھے کہ دونوں گھٹنے کھڑے ہوں سورین زمین پر ہوں یا ایک گھٹنا کھڑا ہو دوسرے گھٹنے کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائے یا دونوں گھٹنے زمین پر بچھا کر اتحیات کی طرف کی طرح آگے کی طرف ذرا جھک کر بیٹھے مگر اس زمانے کمزوری ہو گئی تو شروع میں ایسے بیٹھ جائے پھر آلتی پالتی مار کے بھی بیٹھ سکتا ہے کھانے کے برتن پیالہ مگر وہ اس پہ سنت کا ثواب نہیں سنت ان تینوں طریقوں پہ ثواب ملے گا کھانے ہاں جیسے ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ میوزک چاہتا ہے ہمارے شیخ کرسی میں بیٹھ کے کھاتے ہیں مجبوری ویسے گھٹنے میں درد ہے تو اس طرح سے فرماتے مگر میری تڑپ ہوتی ہے کہ کاش میں بھی اس طرح تینوں میں اس کو ایک طریقے پہ بیٹھ کے کھاؤں فرماتے ہیں جن جوانوں کو اللہ نے طاقت دی ہے ہمت ہے ان تینوں میں سے کوئی ایک طریقے پہ عمل کر کے کھائیں تو سنت کا ثواب ملے گا اس کو سنت کو زندہ کرنے کا ثواب مل جائے گا کھانے کے برتن پیالہ اور پلیٹ کو صاف کر لے پھر برتن اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے ابھی ہم لوگ جگہ کھانا کھانے بیٹھے ہوئے تھے صاحب کے متعلق میں بہت پرانے تھے نہاری کی دعوت تھی دعوتیں بھی ہوتی ہیں مگر لوگ دعوتوں میں پیچھے لگے رہتے ہیں بھائی دعوت ملے گی اللہ والوں کے ساتھ مرغ کھانے کی ہی ایک راہ کھانے والوں سے راہ پیدا کر مرغ والوں سے راہ پیدا کر بہت سے لوگ اس لیے رابطہ رکھتے ہیں کیونکہ اللہ والے جب وہ ہو جاتے ہیں مجمع الخ مرد... مرجع الخلائق کہتے ہیں جب لوگوں کا رجوع بڑھ جاتا ہے تو اللہ کا رزق بھی بڑھا دیتے ہیں جیسے ہمارے شیخ کے پاس وقت لائن لگی ہے کھانے کی حضرت کی طرف سے فری دستخوان ہوتا ہے فری مگر پوچھ پوچھ کے بیٹھنا چاہیے اس کا مطلب نہیں کہ پورے محلے کے لوگ آ کے بیٹھ جائیں جو تڑپ کے ساتھ آتا ہے اصلاح کے لیے آتا ہے وہ چہرے سے پہچان نہیں آتا ہے پھر حضرت بٹھا دیتے ہیں آپ بھی کھانے میں بیٹھ جائیں تو بہرحال وہ بہت پرانے تھے انہوں نے نہاری کھائی مگر طرح طرح سالن لگا تھا ان کے شیخ نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ پلیٹ تو صاف کریں پلیٹ کون صاف کرے اچھا کھانا آیا تو سنت بھول گئے <laughs> کھانے کھانے کے برتن اور پیالے اور پلیٹ کو صاف کر لیں پھر برتن اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لینا چاہیے کھانے کے بعد کی دعا پڑھ لیں الحمد للہ لذیذ اطامنا وصفانہ وجعلنا مسلمین سب تعریف اللہ ہی کے لیے اس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا پہلے دسترخوان اٹھوائے پھر خود اٹھے دسترخوان اٹھانے کی دعا بھی پڑھ لی الحمد للہ حمدن کثیرن طیبہ مبارکن فی غیر مفیوں ولا مودعیوں ولا مستغن عنہ ربنا سب تعریف اللہ ہی کے لیے ایسی تعریف جو بہت پاکیزہ بابرکت ہو اے ہمارے رب ہم اس کو کھانے کو کافی سمجھ کر بالکل کر کے نہیں اٹھا رہے یا اس سے غیر محتاج ہو کر نہیں اٹھا رہے ہیں یعنی ہمیں ظہر میں کھایا تو ہم ایشا میں بھی کھلا دونوں ہاتھوں کو دھو لیں گٹوں تک دھو لیں کلی کرنا کھانے کے بعد کھلی کرنا بھی سنت ہے اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یوں پڑھ لیں بسم اللہ اول آخر ایک جگہ ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے حیدرآباد کے سفر میں بھی سب کھانا وانا کھا لیا پھر آخری والا بیچارہ کے کھایا تھا میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے وہ صاحب <laughs> بسم اللہ اول اللہ آخر وہ زور سے پڑھنے لگے میں نے کہا شروع میں بھول گئے تھے کیا <laughs> چلو یاد تو آ گئی بڑی بات ہے جب کسی کی دعوت کھائے تو میزبان کو یہ دعا دے دے اللہ وسقی الصفانی شرمائے نہیں بہت سے لوگ شرماتے ہیں سنت میں کیا شرمانا دعوت دے دی شیخ کے ابھی کھانا کھائے تو شیخ کو بھی دعا دے سکتے ہیں اے اللہ جس نے مجھ کو کھلایا تو اس کو کھلا جس نے مجھ کو پلایا تو اس کو پلا میں نے حضرت والا کے سہان میں بہت دفعہ کھایا حضرت والا رحمۃ اللہ موجودہ شیخ کے پاس یہ اللہ والوں کا ہماری سعادت ہے کہ اللہ والوں کی روٹی مل جائے وہاں ایک نوالا بھی مل جائے تو پھر میں نے حضرت والا کو بھی دعا دی امیر سار حضرت موجودہ شیخ کو بھی دعا دیتا ہوں بہت خوش ہوتے ہیں جزاک اللہ کہتے ہیں سرکہ استعمال کرنا سنت ہے جس گھر میں سرکہ موجود ہے وہ گھر سالن کا محتاج نہیں سمجھا جا سکتا خالص گندم اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو چاہیے اس میں کچھ جو بھی ملا لیں کچھ ملا لیں اس زمانے میں کیونکہ عورتیں کمزور ہو گئی حضرت بھی ملاتے ہیں ماشاء اللہ چاہے تھوڑی ہی مقدار ہو تاکہ سنت پر عمل کرنے کا ثواب حاصل ہو جائے تھوڑی سی جو ملا لیں گوشت کھانا سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دنیا اور آخرت میں کھانوں کا سردار گوشت ہے مگر اعتدال کے ساتھ کھائے زیادہ کھائے گا تو مشکل ہو جائے گا بکھر جائے گا وہ پھر بعد میں بتا دوں گا اپنے مسلمان بھائی کی دعوت قبول کرنا سنت ہے البتہ اگر غالب آمدنی سود کی ہو یا رشوت کی ہو وہ بدکاری مبتلا ہو تو اس کی دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے اسی طرح غیر شرعی دعوتوں میں نہیں جانا چاہیے میت کے رشتے داروں کے گھر میت کے گھر کے افراد کو کھانا دینا مصنون ہے میت کے رشتے داروں یعنی میت کے گھر کے افراد کو کھانا دینا مصنون ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے جو عمل کرتا ہے اس کی زندگی میں سکون ہوتا ہے اور جو عمل نہیں کرتا اس کی زندگی بے چین پریشان مگر بہرحال توبہ کر لے معافی مانگ لے اللہ سے اللہ کے دروازے کھلے چلے کھلے اللہ کی رحمت کے دروازے رحمد رسول کریم یہ حضرت والا رحمت کی کتاب ہے لذت اعتراف قصور عجیب و غریب اس میں باتیں انہانی الله اللہ تبارک ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وقال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے اللہم انی اعوذ بک من جہد البلا و درک الشقاء و القضاء و شماتت اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں سخت ابتلا سے بدبختی کے پکڑ لینے سے اور سوء قضا سے اور دشمنوں کے تان و تشنی سے محدثین نے لکھا ہے جہد البلا کی دو تفسیریں کی ہیں ملانی قاری بہت ہی عظیم الشان محدث ہیں فرماتے ہیں جہد البلا کی دو شرح ہیں ایک ہے قلت المال و کثرت العیال مال کم ہے اولاد زیادہ ہے <laughs> مال کم ہے اور اولاد زیادہ ہوئی کسی کے ایک درجن بچے ہیں مگر ان کے لیے دودھ وغیرہ تمام ضروریات کا انتظام نہیں حضرت والا کے بارے کشمیر کے صاحب آتے تھے ان کے بارہ بچے تھے گیارہ گیارہ یا بارہ بچے تھے حضرت والا فرما رہے تھے اس لیے اللہ و تعالیٰ نے جہاں اولاد کا ذکر فرمایا وہاں پہلے مال کو بیان فرمایا استغفر ربکم رب ان نہ تم اپنے رب سے معافی مانگ لو وہ بہت بڑا غفار ہے خطاؤں کو معاف کرنے کے بعد وہ انعامات بھی تو دیتا ہے دنیا کے حکمران اگر معاف کرتے ہیں تو صرف سزا سے نجات دے دیتے ہیں لیکن اللہ پاک جس کو معاف فرماتے ہیں اس کو انعامات سے بھی نوازتے ہیں سہان اللہ یعنی ہم لوگ گنہ گار ہیں سچے دل سے میں توبہ کر لوں تو صرف اللہ معاف نہیں کریں گے اس کو محبوب بنا کے اس کو انعامات بھی دیں گے استغفر ربکم اپنے رب سے معافی مانگو ان نہ کانا وفارا وہ بہت بخشنے والا بخشنے کے بعد تم کو کچھ انعامات بھی دے گا سبحان اللہ کیا زبردست انعامات ہے یمدد کم بھی اموالی و بنی پہلے خوشخبری سنا دی پہلے مال کی ہے تمہارے مال میں برکت دے گا تمہارے اولاد میں برکت دے گا تو اولاد سے پہلے مال کا وعدہ اس لیے ہے کہ انسان گھبرائے نہیں وہ جا اللہ کم جناتی ہوں جا اللہ کم انہارا تمہیں باغات بھی دے گا نہریں بھی دے گا تو معلوم ہوا اگر انسان کے پاس باغ بھی ہوں آپ پاشے کے لیے نہریں بھی ہوں تو یہ نعمت ہے اور دنیا کی نعمتیں تو فانی ہیں آخرت میں انشاءاللہ بہت کچھ ملے گا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دس سال کی کم عمر صحابی تھے ان کی والدہ کی درخواست پر اسی اسلوب پر دعا دی جس اسلوب بیان پر کلام اللہ نازل ہوا ہمارے ایک گاؤں میں جانا ہوا تھا اس دفعہ سفر ہوا تھا عجیب سا گاؤں تھا میروا گاؤں عجیب سا نام تھا وہاں بیان ہوا پھر سب لوگ لوگوں کو مشہور ہو گیا بھائی پیر صاحب آئے ہیں <laughs> جیسے بھی ہیں پیر صاحب تو ہیں تو وہ سب چھوٹے چھوٹے اپنے بچوں کو لے آئے دم کروانے تو حضرت نے مجھے اجازت دی ورنہ ہر کسی کو اجازت نہیں ہوتی دم ضرورت کی تو دم کروانے لے آئے تو ایک بچہ تھا بےچارا آنکھیں ادھر دھکی گئی بالکل عجیب سا بچہ تھا بےچارا اب نارمل جسے کہتے ہیں تو میں نے پوچھا اس کا نام کیا ہے بتایا انس نام میں نے کہا انس تو بہت مبارک نام ہے میں نے دعا دی اللہ تعالیٰ اے اللہ حضرت انس رضی عنہ کی صدقے ان کو بھی اس میں با مسمہ بنا دے اللہ کے لیے کیا مشکل ہے تو انہوں نے دعا دی اللہ فی مالی ہی و ولد ہی و عطل عمرہ ضم رہوں تو سرور عالم صلی اللہ علیہ اتبان لرب ہی مال کو پہلے بیان فرمایا یہ چار دعائیں اتنی جامع ہیں ان میں دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے مال میں اتنی برکت ہوئی کہ کھجور کا جو درخت میں لگاتا تھا اس میں دو فصل آتی تھی اور میرے علاوہ تمام صحابہ کی ایک فصل ہوتی تھی تو بعض صحابہ نے سوچا یہ برکت ہی آدمی ہے اپنے لگائے ہوئے درخت کے بارے میں ان سے کہا کہ تم اکھاڑ کر دوبارہ لگا دو تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کے لگائے ہوئے درخت اکھاڑ کر دوبارہ لگائے تو ان میں بھی دو بار فصل آنے لگی سبحان اللہ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں اولاد اتنی ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعا دی تھی اللہ ان کے مال میں برکت دیں ان کی اولاد برکت دیں ان کی عمر بڑھا دے ان کے گناہ بخش دے تو فرماتے ہیں کہ اتنی ساری ان کی اولاد ہوئی فرمایا کہ دو کم سو اولاد اپنے ہاتھوں سے دفن کی دفن تو من سلبی میاتن نئی یعنی اٹھانوے یہ عربی کی بلاغت ہے ورنہ فرماتے ورنہ یہ فرماتے فنی دفن تو میں سلوی سمانیتا ہوں سون ہم نے اٹھانوے اولاد دفن کی لیکن طرز بیان یہ ہے دفن تو من سلبی میتن الس نہیں ہر زبان کے بولنے کا الگ طریقہ یعنی نائنٹی ایٹ بولا یہ بولا انہوں نے بولا ہنڈریڈ مائنس ٹو میں نے دفن کی یہ عربی کے الفاظ اور عمر کی برکت کی ایسی دعا قبول ہوئی فرماتے باقی تو حتی حتہ سیم تل حیات سعم یس یس امو کے معنی تھکنے کے آتے ہیں جیسے فرشتوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لا یس امون یہ تھکتے نہیں ہیں رات دن یہ سبحان اللہ پڑھتے رہتے ہیں نہ ان کو سونے کی ضرورت ہے نہ آرام کی عجیب فرشتے مخلوق ہیں اس لیے فرشتوں کے لیے نیند نہیں ہے کیونکہ نیند تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ہے اور ان کو تھکاوٹ ہی نہیں ہوتی تو حضرت انس نے فرمایا میں اتنا زندہ رہا کہ زندگی سے تھک گیا آخر من صحابتی بن بسرا حضرت انس کے انتقال کے بعد بسرا صحابی سے خالی ہو گیا اور چوتھی دعا دی بہو اس کے بارے میں فرمایا جب تین دعائیں قبول ہو گئیں مال میں برکت ہو گئی اولاد میں برکت ہو گئی تو چوتھی دعا ارج اور رابعہ چوتھی دعا کی قبولیت کی امید بھی رکھتا ہوں میں مال میں برکت ہو گئی اولاد میں برکت ہو گئی اور عمر میں برکت ہو گئی چوتھی دعا اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ چوتھی اللہ قبول فرما لیں گے تو جہد البلا کی ایک شرح ہو گئی یعنی مال کی کمی اولاد کی زیادتی اور دوسری شرح ہے ایسی مصیبت جس میں موت کی تمنا ہو کہ اللہ مجھے موت دے دے اب تکلیف برداشت نہیں ہو رہی میں نے ایک مریض کو دیکھا وہ کہہ رہا تھا مجھے موت کا انجیکشن لگا دو اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا اللہ ایسی مصیبت اور بلا سے بچائے کہ آدمی موت کی تمنا کرنے لگے کیا حال ہے کھا لیا کھانا رکشے میں ماشاء اللہ اچھا کیا میں آپ لوگوں کو لیا تھا پھر آپ لوگوں کا دل کھانے میں اٹکا رہا تھا تو اچھا ہی کھانا کھا کر آ گئے کھان کا میں رہ رہا نا حضرت کے پاس آگے فرمایا وہ در کی شکای ہم بد نصیبی کے پکڑ لینے سے پناہ چاہتے ہیں کے دو معنی ہیں بد نصیبی تو ہے بد نصیبی تو ہے ہی شقاوت کا معنی دوسرا ہے محرومی بخاری شیخ کی حدیث الحم حدیثہ بہن جلیس جو لوگ اللہ والوں کے پاس بیٹھتے ہیں وہ محروم نہیں ہوتے اس لیے جب کوئی اللہ والا یا اللہ والوں کا خادم آ جائے تو اپنی تنہائیوں کی عبادتوں کو چھوڑ کر ان کے پاس بیٹھو یہاں تک کہ حکیم الامت تھانوی رحمتوں نے لکھا ہے جب شیخ آ جائے تو نوافل معمولات ملتوی کر دو شیخ کے پاس بیٹھو یہ نہیں کہ شیخ تو مجلس کر رہا ہے اور تم اکیلے اپنا وظیفہ پڑھ رہے ہو شیخ کا قرب شیخ کی مجلس کے وقت میں نوافل اشراق سا ملتوی کر دو معرومی نے اس کی مثال دی ہے سبزی منڈی میں سیب خریدنے کے لیے دھوپ میں چلنا پھرنا پڑتا ہے بدبو الگ ہوتی ہے اور سیب کے باغ میں جاؤ تو سیب کی خوشبو بھی سونگتے رہو اور سیب بھی کھاتے رہو اگر سیب کے باغ میں ایک آدمی سو رہا ہے تو سیب کی خوشبو اس کے اندر جا رہی ہے اسی طرح اگر اللہ والوں کے پاس کوئی تہجد بھی نہ پڑے تو بھی ان کے پاس اٹھے گا وہ قلب میں نور پائے گا سمجھ رہے ہیں ہم چلہ لگانے آئے ہیں جیسے رات کی رانی کے نیچے چارپائی بچھا کر سو جائے رات بھر ناک خوشبو امپورٹ کرے گی اور صبح آپ کا دماغ تور و تازہ ہوگا اس لیے خانقاہوں میں سونا تنہائیوں کی بیداری سے افضل ہے مدر کی شقائی اس سے بچنا ہے یعنی شقاوت قلب سے بچنا ہے کہ انسان کا دل بدبخت ہو جائے تو اللہ والوں کی جلیس بن جاؤ آپ کو شقاوت کے پکڑنے سے تحفظ حاصل کرنا ہے تو بد نصیبی سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے جلدی سے کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جاؤ جلیسوم پوری کائنات میں شقاوت سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں بد بختی بد نصیبی سے بچنے کا پورے عالم میں کوئی راستہ نہیں ہے آپ ساری دنیا میں بھاگے بھاگے پھرو گے شرکن غربن شمالن جنوبن میں شکاوت پھر بھی پکڑ لے گی لہٰذا لاشقہ بہم جلی سوم اللہ کیا پیاری بات ہے اہل اللہ کے پاس بیٹھ جاؤ تو آپ کی شقاوت پر لا داخل ہو جائے گا اس لا میں آپ کو حالن القبال حفاظت کی ضمانت ہے گارنٹی ہے لا یشقا مزارک مزارے کا لفظ ہے یہ آپ کی مستقبل کی بد نصیبی سے بھی حفاظت اور ضمانت ہے شقاوت سے فی الحال بھی محفوظ اور آئندہ بھی محفوظ رہو گے انشاءاللہ بد نصیبی نہیں آئے گی جو اللہ والوں کے ساتھ رہتے ہیں وہ مستقبل میں ہی بد نصیب نہیں ہو سکتے مظاہرے میں حال استقبال دونوں زمانے ہوتے ہیں لہٰذا اللہ والوں کے دوست خوش نصیبی کے ساتھ جیتے ہیں اور خوش نصیبی کے ساتھ مرتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ یہ حضرت والا کی سب الہامی تشریح ہو رہی ہے کسی عالم سے ہم اور بھی علماء کرام ہیں ماشاء اللہ اللہ والوں کی جو عارف بلّہ ہوتے ہیں جو شیخ والا جم ہوتے ہیں ان کی تشریح الگ ہی ہوتی ہے اس کی شرح علامہ ابن حضرت فلانی نے شرح بخاری میں الفاظ سے فرمائی ان نہ جلیسا ہوں یہ اندر جو ماں ہوں اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والے انہی کے ساتھ مندرج ہو جاتے ہیں اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والوں کو اللہ انہی میں لکھ لیتا ہے فی جمی علیہ وکرام اللہ وہ تمام مہربانیاں جو اللہ والوں میں برستی ہیں اللہ ان کے ساتھیوں کو بھی دے دیتا ہے کیونکہ یہاں مفول لہو آ رہا ہے مفول لہو فیل کا سبب بیان کرتا ہے جیسے ضرب تادیبن میں نے پٹائی کی اس کی ادب سکھانے کے لیے تو تادیبن منسوخ کیوں ہے کیونکہ مفول لہو ہے اگر آپ نے مشدوداً کہہ دیا کہ باندھ کا رسی سے مارا تو مشدوداً اس کا حال ہے اور پھر مسجد کہہ دیا تو مکان بھی آ گیا اور مفول فی ہو گیا تو جمی فضل اللہ علیہ علیہ اکرام اللہ اس میں اپنے پیاروں کا اکرام ہے اس لیے اللہ نے فرما دیا کون صادقین اللہ والوں کے ساتھ رہو ہمارے بزرگوں کا تعامل چلا رہا ہے کہ شیخ سے وید ہونا ان کے مشورے سے راستہ طے کرنا خالی علم سے نہیں اپنے شیخ سے پوچھو اور پوچھ پوچھ کے کام کرو تو مشائق کے تعامل شاہراہ اولیا ہے تعامل کہتے ہیں یعنی ہمارے مشائق کا سلسلہ صحابہ کرام سے ملتا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اللہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ اللہ سے مل کر آئے ملاقات کر کے آئے اللہ تعالیٰ سے یہ تعامل چلا رہے تسلسل جڑا ہوا ہے بیت سے بیت یہ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ملتا ہے جو سپر ہائی وے کو چھوڑ کر کسی چھوٹی سی گلی میں گھس جائے گا ان پر ڈاکہ پڑ جائے گا چونکہ سپر ہائی وے پر بہت سی موٹریں چل رہی ہیں تو ڈاکو بھی ڈرتا ہے کہ کسی موٹر میں کوئی صاحب صاحب اسلحہ بھی ہو سکتا ہے تو شہر اولیا کو مت چھوڑو اسی پر چلو یہ عارف بلّہ حضرت والا رحمۃ کتاب لذت اعتراف قصور آج جو کچھ اختر سے کام ہو رہا ہے یہ سب میرے شیخ کی دعاؤں کا اثر ہے اور جو کچھ ہمارے پیارے شیخ عارف بلّہ حضرت شاہ فیروز محمد صاحب کا مالیہ میں تو ان کی خانقاہ کو دیکھتے رہتا ہوں ہر عید میں حضرت والا اللہ نظر آ رہے ہوتے ہیں یعنی کیسی مسجد بن گئی اوپر نیچے دائیں بائیں ہر جگہ اللہ والے نظر آ رہے ہیں مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہاں جی، بالکل بڑے عزت والا کیا حال ہے بھائی سے وعلیکم السلام عجیب ماشاء اللہ آج جو اختر سے کام ہو رہا ہے یہ سب میرے شیخ کی دعاؤں کا اثر ہے میں اپنے مریدوں احباب پر اس کو ظاہر بھی کرتا ہوں یہ سب ہمارے حضرت والا کی دعاؤں کا صدقہ ہے بھائی علی اختر صاحب جزاک اللہ یہ بوڑھے ہو کے دیکھیں حضرت والا ہمارے شیخ کے خلیفہ ہیں روز محمد صاحب نے مجاز صحبت بنایا میں اپنے مریدوں جزاک اللہ اللہ کرم اللہ کا ماک اللہ سے اکرام فرمائے اس سے بھی اللہ اور آپ سے بھی خوب دین کا کام لے اپنی رحمت سے قبول ہی فرمائے ہم تو نالائے ہمارے اللہ والوں کی نظریں پڑی ہیں اللہ تعالیٰ جس سے چاہیں کام لے سکتے ہیں میں اپنے مریدوں سے اور احباب پر اس کو ظاہر بھی کرتا ہوں یہ سب ہمارے حضرت والا کی دعاؤں کا صدقہ ہے اس میں کبر سے تحفظ بھی ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے واضح میں کہ اشرف علی کچھ نہیں ہے سب حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ کی جوتیوں کا صدقہ ہے سبحان اللہ یہ کہنا بھی چاہیے واقعی میں سب حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ کی جوتیوں کا صدقہ ہے جتنے مریدین اور جتنے احباب اور میں بھی اپنی بھی سن رہا ہوں جو لوگ کی خواتین بھی سن رہی ہیں اگر آپ لوگوں کی کوئی تعریف کرتا ہے تو اگر آپ کا ہمارے شیخ سے تعلق نہیں ہوتا ہے مجھ سے نہیں ہوتا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں میں حضرت والا کے جوابات دیتا ہوں تو ہماری کوئی تعریف کرتا ہے یہ سب تعریف شیخ کی جوتیوں کا صدقہ ہوتا ہے اللہ والوں کی دعائیں ہیں اسی میں اس میں نفس کی نفی بھی ہو جاتی ہے اپنا کمال مت ظاہر کرو یہ لیکن یہ بات یاد رکھو نری صحبت کافی نہیں کیونکہ وصف نفس کا اس میں اللہ نے صحابہ کا حال بیان کیا ہے یہ یریدون وجہ مظاہرے سے بیان فرمایا جس میں حال استقبال دونوں زمانہ ہوتا ہے یعنی حال میں بھی مستقبل میں بھی صرف میں ہی ان کے دل کی مراد ہوں یہ میرے یہ میرے مرید ہیں تو بتاؤ گناہ غیر اللہ ہے یا نہیں لہٰذا اگر یہدونہ وجہ وہ چاہتے ہو تو گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ بھی کرو اگر گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں کرو گے تو اللہ کو نہیں پاؤ گے حضرت کل پرسوں ترسوں فرمایا تھے یاد نہیں ہے کہ سب بیان میں تھا کہ بھائی پانچ سال میں کوئی شخص خان کا میں رہے اگر ارادہ یہیدیدہ وجہ نہیں ہے تو اللہ نہیں اللہ نہیں ملے گا اس کو اللہ کی ذات نہیں ملے گی اور یہیدون وجہ ہے تو ایک دن میں بھی مل جاتا ہے اللہ نے قیامت تک کے لیے صحابہ کی شان بتا دی یوریدنا وجہ مجھے ہر وقت اپنا مراد بناؤ ارادہ کرو کہ میرے اللہ مجھ سے خوش رہے ایک لمحہ بھی ناراض نہ ہو کا فائل یوریدنا ہے لوگ کہتے ہیں قرآن شریف میں پیری مریدی کا ثبوت کہاں ہے یوریدونا کا اس میں فائل مریدون ہے تو جو ارادہ کر کے اللہ کو اپنا دل میں مراد بنائے پکا ارادہ کر لے کہ میں بھی ارادہ کروں کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے کتنا ہی حرام مزہ آئے ایسے حرام مزے پر کروڑوں لانت بھیجو نظر کی حفاظت کر کے غم اٹھانے کی عادت ڈالو یہ نصیب دوستاں ہیں نصیب اولیا ہے غذائے اولیا ہے اس کے بدلے میں اللہ آپ کے قلب کو پیار عطا کرے گا کہ میرے بندے نے میرا قانون یا من ابسار نہیں توڑا اپنا دل توڑ دیا ایسے ٹوٹے ہوئے دل کو اللہ پیار کرتا ہے کہ میری محبت میں اس نے اپنا دل توڑ دیا اپنی خوشیوں کا خون کر لیا اور مجھے خوش رکھا مجھے خوش کرنے کے لیے اپنی خوشی کو ناخوشی میں کنورٹ کر دیا تو پھر اللہ کو رحم آتا ہے کہ اس عالم میں کتنے لوگ عورتوں سے بد نظری کر کے حرام لذت اڑا رہے ہیں لیکن یہ میرا بندہ یہ میری بندی ایسا ہے یہ میری بندی ایسی ہے جو اپنے سینے میں پل پہ شکستہ رکھتا ہے کیونکہ شیخ مراد نہیں اللہ کی ذات مراد ہے شیخ تو ہر وقت ساتھ ہی رہے گا سڑکوں پر ایئرپورٹ پر اسپتالوں یونیورسٹی میں ساتھ رہتا ہے شیخ شیخ سے درد دل حاصل کرنا چاہیے تو ہزاروں بندے حرام لذت لے رہے ہیں اور یہ بندہ اپنے سینے میں قلب شکستہ رکھتا ہے ٹوٹا ہوا دل لگتا ہے یہ نہیں کہ ایک دفعہ دل توڑ دیا چونکہ ہر وقت بے پردگی اور یعنی عام ہے تو مسلسل اپنے دل کو توڑتا رہتا ہے اور صرف بہت اچھے حالات چل رہے ہوتے ہیں پھر ایک دم گنا کر لیتے ہیں شیخ کو حالات نہیں دیکھتے اچھے حالات ہیں تو جو ہے وہ خوب لکھ رہے ہیں خط اور جب برے حالات ہیں جب نہیں لکھ رہے جب تو زیادہ لکھنا چاہیے تو ایسے شکستہ قلوب کو جو اللہ کی یاد میں تسلسل کے ساتھ ٹوٹتے رہتے ہیں اور حرام لذت اپنے اندر نہیں آنے دیتے ان پر اللہ تعالیٰ تجلیات قرب الہیہ مسلسلہ متواترہ وافرہ بازگاہ عطا کرتے ہیں بازگاہ کہتے ہیں بارہ بجے دن کے سورج کو یعنی ان کے قلب پر نہایت قوی تجلی نازل ہوتی ہے وافرہ کے معنی بہت زیادہ متواترہ یعنی مسلسل کیونکہ وہ ہر وقت مسلسل غم اٹھاتے ہیں جب حالات غم میں نہیں ہوتے مثلا مسجد میں نظری کا کوئی موقع نہیں ہوتا تب بھی ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ جب تک جیتا رہوں گا آپ کا بن کے جیتا رہوں گا اور خون آرزو پیتا رہوں گا حرام آرزو کی تکمیل نہیں کروں گا تو اس ارادہ دائمہ مسلسلہ کی وجہ سے ان کے قلب پر تجلیات قرب الہیہ مسلسلہ متواترہ وافرہ بازگاہ عطا ہوتی ہے ان کا چہرہ ترجمان قلب ہوتا ہے جس کے قلب میں مولا ہوتا ہے اس کا چہرہ اور آنکھیں ترجمان مولا ہوتی ہیں اس کے چہرے پر آپ کو مولا کی تجلیات نظر آئیں گی اور جن کے دل میں کوئی لونڈا یا کوئی لونڈیا ہوگی کوئی معشوق یا معشوقہ ہوگی اس کے چہرے پر اس معشوق کے گراؤنڈ فلور کے جغرافی ہوں گے منحوسیت اور لانتیں برس رہی ہوں گی ان کے چہروں پر پیشاب پخانے کے مخارج یعنی سبیلین سبیلین کے جغرافی ہوتے ہیں کیونکہ اس کے دل میں وہی تمنا کہ کوئی معشوق معشوقہ ملے تو اس کے پیشاب پخانے کے مقامات میں مرور اور عبور کر کے سہور حرام حاصل کریں اور بے غیرتی اور کمینے پن اور اللہ کے ساتھ بے وفائی کر کے مجرمانہ زندگی گزاریں سبحان اللہ کیا پیاری بات فرمائی یہ بہت زبردست بات تھی کہ اللہ والے اگر مسجد میں بیٹھے کوئی خون تمنا نہیں بھی کر رہے سچا جو آدمی ہوتا ہے سچا اللہ والا تو اس وقت بھی اس کا ارادہ ہے کہ میں اللہ والا بن کے رہوں گا اس سب بھی اللہ اس پہ تجلیات وافرہ نازل نازل فرمائے ہوتے ہیں اور ایک شیخ مسجد میں بیٹھ کے صرف شیخ کے سامنے اللہ والا بظاہر بنا ہوا ہے میں جہاں اس کا ارادہ کہ جیسی باہر نکلوں گا شیخ کی صحبت اٹھا لی گناہ بخش دیے اللہ نے میرے گناہ بخش دیے اب تو اور فائدہ اٹھانا چاہیے اور آگے جا کے یونیورسٹی میں آ کے دوبارہ بد نظریاں کروں گا تو اللہ تو اس کی نیتوں کو جانتے ہیں تو دھوکہ دے رہے ہیں آپ کسی بے وفا دوست کو بنانا بے وفا کو دوست بنانا پسند نہیں کرتے لہٰذا آپ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفا مت رہو اللہ کی دی ہوئی روٹی کھاتے ہو تو اللہ کے وفادار رہو اگر دس دن کھانا نہ ملے تو بتاؤ معشوق تلاش کرو گے یا روٹیاں مانگو گے اس لیے میں دوستوں سے کہتا ہوں با وفا رہو با حیا رہو با خدا رہو بس تین کام کر لو پھر دیکھو دنیا میں تم ایک لیلا کے چکر میں ہو وہ بھی اعلیٰ مارزل جوتا ہے پکڑے گئے تو جوتا پڑے گا اور تقوا سے رہو گے تمہارے جوتے اٹھائے جائیں گے نافرمانی کرو گے تو سر پر جوتے پڑیں گے عشق مولا والوں کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں اور عشق لیلا والوں کی کھوپڑی پر جوتے مارے جاتے ہیں حکیم علومت فرماتے ہیں جب تک جان ہے ہمت تقوا ہے اگر ہمت تقوا نہ ہو تو تقوا فرض ہی رہے گا ورنہ ظلم ہو جائے گا جب طاقت تقوا ہمت تقوا نہیں ہے پھر تقوا کرنا تقوا فرض کرنا ظلم ہے نہیں اللہ ظلم سے پاک ہے تو معلوم ہوا مرتے دم تک ہمت تقوا طاقت تقوا موجود ہے لیکن استعمال ہمت تقوا استعمال قدرت تقوا میں ہم مجرم ہیں اس لیے اللہ نے فرمایا فتق اللہ مستعتم تم اللہ سے ڈرو جتنی تمہاری استداعت ہے استطاعت کا استعمال کرنے میں ہی ہم غفلت برتتے ہیں جبکہ اللہ والے ہمیشہ غمگین رہتے ہیں روتے رہتے ہیں کہ معلوم نہیں ہم نے استطاعت کا حق ادا کیا یا نہیں یعنی جتنی ہماری قدرت ہے اتنا ہم نے استطاعت کا حق ادا کیا یا نہیں جتنی ہماری نظر بچانے کی قدرت ہے اس قدرت کو ہم نے استعمال کیا ہے نہیں یا ہم اس میں چور اور خائن ہیں اسی فکر اور غم میں وہ مرتے رہتے ہیں ساری زندگی گھلتے رہتے ہیں اش بار آنکھوں سے معافی مانگتے رہتے ہیں حکیم ملومت ایک عجیب بات فرمائی جو شخص کہے مجھے طاقت نہیں رہتی ہم اگر ٹیچر کی بات کیمسٹری کے ٹیچر فزکس کے ٹیچر اور جو لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں جیو نیوز وغیرہ جو بھی ڈون اخبار کی باتوں پہ ان سب باتوں پہ یقین آتا ہے یہ سب تو یعنی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے غافل ہیں ہم ان کو حکیم نہیں سمجھ رہے یہ حکیم الامت کی بات سنا جا رہی ہے مجدد ملت ہے مجدد سو سال میں ایک پیدا ہوتا ہے تو عجیب بات فرمائی جو شخص کہے مجھے طاقت نہیں ہے حسینوں کو دیکھ کے میں پاگل ہو جاتا ہوں پرانی عادت راسک ہو چکی ہے اس کا جواب حکیم الامت نے دیا قدرت ہمیشہ زدین سے متعلق ہوتی ہے اپوزٹ تھنگ سے جس کام کے کرنے کو قدرت ہوتی ہے آدمی اس کو نہ کرنے کے پہ بھی قادر ہوتا ہے جو آدمی ہاتھ اٹھا سکتا ہے وہ نیچے بھی گرا سکتا ہے جو حسینوں پر نظر ڈال سکتا ہے وہ ہٹا بھی تو سکتا ہے بشرط یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو اس کی ایک مثال دیتا ہوں اب حضرت والا دوسرے مجدد پندرہویں صدی کی مثال دے رہے ہیں اگر پولیس کا سپرڈینٹ سپرڈینٹ جو بھی ہوتا ہے ایس پی وہ کہے میرا لڑکا لڑکی ہے جو نظر باز یہ کہتا ہے حسینوں کو دیکھ کر میں پاگل ہو جاتا ہوں آج میری لڑکی کو دیکھ کر دکھائے ایک ہاتھ میں اس کی پستول بھی ہو تو وہاں اس کا نفس بڑا عقل مند بن جائے گا معلوم ہوا نظر بچانے کی طاقت ہے جبھی تو پستول دیکھ کر پاگل نہیں ہوا مخلوق کے خوف سے نظر نیچی کرنے والوں اس بڑی طاقت کا بھی تو دھیان پیدا کر لو جس سے ہماری نظر کی بینائی چھیننے یا ہمارے گردے بیکار کرنے کے لیے کسی پستول کی بھی ضرورت نہیں ہے گردے بیکار ہوتے ہیں آپ کو تو انداز ہے ہم نے دیکھا کہ گردے بیکار ہوتے ہیں ڈائلسس میں کیا اثر ہوتا ہے انسان کا اللہ کو پوری قادرت ہے تو میں بتا رہا تھا صحبت شیخ میں اول تو وجہ ضروری ہے مخلص ہو گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ کرے اور دوسرا یہ کہ شیخ کی صحبت میں اس کے آداب کا خاص خیال رکھیں شیخ کے سامنے مٹ کر رہے اس کی روک ٹوک پر اس کے ڈانٹ کو اپنی اصلاح کا ذریعہ سمجھے شیخ کا پیار سمجھنا چاہیے شیخ کی روک ٹوک اور ڈانٹ کو اپنی اصلاح کا ذریعہ اور شیخ کا پیار سمجھنا چاہیے یعنی کہ شیخ نے کسی بات پر ٹوک دیا یا پکڑ ہو گئی کہ یہ کام کیوں کیا تو اگر مگر اور بحث بازی شروع کر دی اس میں ایزائے شیخ ہے ایک صاحب سے مولانا شاہ ابراہ صاحب بہت ناراض تھے کئی برس سے ان کی خطوں کی دعوت چل رہی تھی میں حیدرآباد دکن گیا تو حضرت نے ان کو تار تار دلوا کر بلوایا فرمایا تم اپنے معاملات کے سارے خطوط دکھاؤ انہوں نے شیخ سے بڑی اگر مگر لگا رکھی تھی اس میں یہ بات ہے اس میں یہ وجہ ہے آپ ذرا ذرا سی بات میں ناراض ہو جاتے ہیں تو حضرت نے لکھا میں جتنا ناراض ہوتا ہوں اتنی جلدی راضی بھی تو ہو جاتا ہوں شیخ نے ان کو میرے حوالے کر دیا کہ تم اس کو سمجھاؤ یعنی حضرت والا رحمۃ اللہ کے حوالے حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کے حوالے کر دیا تو میں نے ان کو مشورہ دیا آپ اگر مگر چھوڑ دو سیدھا سیدھا لکھ دو میں اعتراف قصور کرتا ہوں اپنی تمام خطاؤں کی معافی چاہتا ہوں آئندہ انشاءاللہ احتیاط کروں گا یہ ایسے جملے ہیں جس سے شیخ کو اذیت نہیں پہنچتی بس کیا کہیں بیوقوف انسان اس کو سمجھتا نہیں ہے اسی سے شیخ کو تقدر ہوتا ہے اذیت پہنچتی ہے موری یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر مگر لگا کر دائرہ مواخذے سے نکل جاؤں گا مگر یہ اللہ کے رستے کا ادب نہیں ہے فوراً اعتراف قصور کر لو اگرچہ قصور نہ بھی ہو جو مزہ ربنا ظلمنا ہے وہ تنی من نار و خلق ہوں من تین میں نہیں ہے ربنا ظلمنا ظلمہ اللہ میں اپنے ظلم کر لیا اللہ سے معافی مانگ رہے ایک کہہ رہا ہے شیطان کہہ ہے میں میں آگ سے بنا ہوں جیسے شیطان نے کہا تھا اللہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا آدم کو مٹی سے پیدا کیا اس میں کبرا محفوظ ہے محضوف ہے وہ کیا ہے انارو افضل و تین آگ افضل ہے مٹی افضل ہے تو گویا آپ افضل کو فاضل کے سامنے سجدے کا حکم دے رہے ہیں ابلیس اللہ میاں کو مشورہ دے رہا ہے اس لیے کہتا ہوں شیخ کے ساتھ اگر مگر بحث مباحثہ عزر و تعویلات کا شیطانی رستہ اختیار مت کرو بلکہ سیدھا سیدھا اعتراف قصور کر لو اب موجودہ شیخ جو ہے میرے عالف بلّہ حضرت شاہ فیروز محمد سادان ختم عالیہ لیا میری باتوں میں انہوں نے فون فرمایا تھا باتیں میری پہنچتی رہتی ہیں پورے حیدرآباد بیان ہوتے ہیں لوگ <laughs> مشورے کرتے ہیں نا تو میں نے کہا تھا والا غلطی ہو گئی میں جاتا ہوں آئندہ نہیں فرمایا بس بس مجھے یہی چاہیے <laughs> حضرت شاہ فیروز بس بس بہت اچھا یہی چاہیے زیادہ اگر مگر نہیں لگانا چاہیے اگر پوچھے کہ یہ اعتراف قصور آپ نے کہاں سے سیکھا تو سن لو یہ تصور بلا دلیل نہیں ہے ربنا ظلمنا نے یہ بتا دیا حضرت آدم علیہ السلام یہ کہہ سکتے تھے اللہ میں تو بھول گیا تھا ہاں، ہاں۔ لیکن آپ نے اعتراف قصور کر لیا جب آدم علیہ السلام نے ممنوع درخت کو کھا لیا تو اللہ خود فرماتے فنسی آدم آدم علیہ السلام بھول گئے تھے ولم نجد لہو آزما ان کے قلب میں خطا کے ارادے کا ایک ذرہ بھی نہیں تھا ازمن نکرا ہے اور لم نفی ہے تو ازمن ازمن نکرا تحت تو نفی ہے جو عموم کو فائدہ دیتا ہے ان نکیرا اضا وقع تحت نفی تفید العموم یعنی ہم نے آدم علیہ السلام کے دل میں ارادہ نافرمانی کا ایک اشاریہ ایک ذرہ بھی نہیں دیکھا کیونکہ آدم علیہ السلام نبی تھے پہلے نبی تو وہ اللہ کے نبی جو معصوم ہوتے ہیں ان سے گناہ نہیں ہو سکتا اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی آدم علیہ السلام نے کوئی عذر نہیں پیش کیا یہ نہیں فرمایا یا اللہ میں بھول گیا تھا جب شیطان نے آپ کا نام لیا اور قسم اٹھائی تو آپ کے نام سے میں اتنا مست ہو گیا کہ آپ کا حکم ہی بھول گیا جبکہ حقیقت بھی یہی تھی کہ آپ بھول گئے تھے شیطان ظالم نے قسم کھائی تھی اے آدم اللہ کی قسم اگر تم نے ممنوع درخت کو کھا لیا تو ہمیشہ تم جنت میں رہو گے حکیم الامت فرماتے ہیں اللہ کے نام سے آدم علیہ السلام پر نشہ تاری ہو گیا نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا ذکر میں تاثیر دور جام ہے غلبہ لذت اس میں مبارک سے آپ کو نسیان ہو گیا تھا لیکن ربنا ظلمنا کا جو مزہ آپ نے لے لیا اس کے مقابلے میں دنیا میں کوئی مزہ نہیں کہ ہمارے پالنے والے ہم سے قصور ہو گیا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اس کا مزہ عاشقوں سے پوچھو ربنا کہتے ہی مزہ شروع ہو گیا اے ہمارے پالنے والے رب ظلمنا کا مزہ الگ ہے ہم نے ظلم کر لیا انفسنا کا مزہ الگ ہے کہ آپ کا کچھ نقصان نہیں ہم نے اپنا ہی نقصان کر لیا وہ علم توفلنا لنا ہمنا اگر ہماری مغفرت نہ کریں گے ہم پر رحم نہ کریں گے لانکو نن نہ من خاصرین واقعی ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا تو ہر ہر لفظ کا مزہ الگ ہے بعض ظالموں کو یہ سکھاتا ہوں کہ اگر مگر مت لگایا کرو اللہ کا رستہ عقل کا رستہ نہیں ہے یہ فنائیت کا رستہ ہے آپ صبح یہ پوچھ رہے تھے نا عجیب بات ابھی یہی والی کتاب نظر آئی مجھے یہی لے آیا اپنے بڑوں کے سامنے بالکل مٹ جاؤ یہ نہ سوچو شیخ میری غلط گرفت کر رہا ہے شیخ خطا پر ہے اور میں حق پر ہوں بتاؤ کسی کو میری تقریر پر کوئی اشکال ہے بولو بھائی کیا قرآن پاک کا استدلال آپ کے لیے باعث تسلی نہیں ہے فنسیہ فنسیہ فنسیہ کہ ولم ولم نجد نجد زما اس کے علم الہی کے باوجود آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا کہہ رہے ہیں اگر ناقص عشق نہیں نہیں ہے محبت کاملہ ہے تو اسی میں مزہ آتا ہے کہ مجھ سے قصور ہو گیا خطا ہوئی کیا کہوں کاش یہ ابدیت ہمارے قلوب میں اللہ داخل فرما دے عذر موجود ہے اللہ کا فرمان بھی ہے پھر بھی اعتراف قصور کر رہے ہیں جب ری یونین میں میری تقریر ہوئی تو لوگوں نے کہا آج, آج تو عجیب مزہ آ گیا اعتراف قصور شرافت بندگی کی دلیل ہے اور اگر مگر کمینہ پن اور خواصت تباہ کی دلیل ہے اس کے اندر شیطانی مادہ چھپا ہوا ہے وہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنے آپ کو مٹائیں اس لیے اگر مگر لگاتا ہے یہ بات یوں نہیں تھی ایسی ہو گئی تھی یہ ہو گیا تھا مجھے خیال نہیں رہا تھا اس میں وہی شیطانی بات اور بے ادبی ہے کہ ابر رہی ہوں نفسی میرا نفس بری ہے آپ مجھ پر غلط گرفت کر رہے ہیں اور بے ادبی کا سبب بہت چھپا ہوا تکبر ہوتا ہے جس کو خود یہ بھی نہیں سمجھتا اس کو اپنی ہستی کا احساس ہوتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں حضور شیخ میں اپنے کو کچھ سمجھنا بیوقوفی ہے اس مخفی کبر کی دلیل کیا ہے اس کو غور سے سن لو شیطان نے جو کہا تھا ہم آپ نے ہم کو آگ سے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا آگ افضل ہے مٹی سے آگ کا مرکز اوپر ہے زمین نیچے ہے تو ایک عالی سے آپ ساخل کو سجدہ کرا رہے ہیں ابا و استقبرہ یہی دلیل ہے کہ اس کے اندر خفیہ کبر موجود تھا یہ جو ابا ہے استقبرا کا سبب ہے ابا مسبب ہے استقبار سبب ہے ابا معلوم ہے استقبال اس کی علت ہے اس لیے فنائے نفس کی اللہ سے دعا کرو پھر دعا کرو یا اللہ ہم سب کو اتنا مٹا دے کہ ہم کو اپنے مٹنے کا احساس بھی نہ ہو مقام فنا الفنا نصیب فرما اتنا مٹا دے جتنا مٹنا آپ کو پسند ہے بتاؤ میر صاحب السلام علیکم میر صاحب کا نام آئیے بتاؤ بھائی میر صاحب کیسی پیاری دعا ہے اے خدا ہم سب کو اتنا مٹا دے جتنا مٹنے سے آپ خوش ہو جائیں اور عظمت شیخ کا حق ادا ہو جائے بولو بھائی عظمت شیخ اس میں ہے کہ میرا نس بری ہے آپ غلط میرا معاوضہ کر رہے ہیں یا اعتراف قصور میں ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسا آدمی اور ڈانٹ کھاتا ہے بازی لوگ خانقاہوں سے نکال دیے گئے مخلوق میں بھی ذلیل ہوئے اور شیخ کو جو دکھ پہنچا وہ الگ مرید کے لیے مستضاد عذاب ہے بولو بھائی شیخ کو اضافہ پہنچانے والے سے بڑھ کر کون مجرم ہو سکتا ہے اس لیے میں بہت ڈرتا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب میرے شیخ کو ایک آدمی پر غصہ آیا اس وقت فالج کا اٹیک اسی وقت حضرت کو فالج کا اٹیک ہو گیا ایسے موزی مریدوں سے اللہ بچائے جن کو سمجھانے کے باوجود بھی احساس نہیں ہے میں نے بتا دیا حضرت والا فرما رہے ہیں میں دل کا مریض ہوں غصہ دل کی رفتار کو بڑھا دیتا ہے اگر تم نے شیخ کو غصہ دلایا اعتراف قصور کی راہ اختیار نہ کی کہ مجھ سے خطا ہوئی معافی چاہتا ہوں اگر مگر لگایا اس کی تکلیف سے غصہ بڑھ گیا اور مجھے فالج ہو گیا تو کیا منہ دکھاؤ گے قیامت کے دن بولو بھائی یہ کوئی اچھا کام ہے شیخ کو غصہ دلا کر غصہ بڑھا کر اس کو فالج میں مبتلا کر دیا تو آپ کا یہ فیل کیسا ہے حضرت خلٰ رحمۃ اللہ کا جب فالج گرا تھا حضرت نے خود فرمایا تھا ہمارے قریبی دوست گناہ سے نہیں بچ رہے تھے تو ان کی وجہ سے میں فالج میں مبتلا ہو گیا بڑے حضرت حضرت عارف بلّہ شیخ الم جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بلکہ میرے اوپر موت آ رہی تھی وہ موت جو ہے وہ فالج میں کنورٹ ہو گئی اس لیے کہتا ہوں اپنی حماقت سے توبہ کر لوں سب لوگوں کے فائدے کے لیے کہتا ہوں اگر مگر لگا کر شیخ کو اذیت مت پہنچاؤ خاص کر جو لوگ رات دن ساتھ رہتے ہیں جب کبھی شیخ گرفت کرے فوراً کرو میں کہو میں اعتراف قصور کرتا ہوں میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے خطا ہو گئی معافی چاہتا ہوں اس کے بعد آپ کو عافیت نہ ملے تو کہنا اختر کیا کہہ رہا تھا بولیے آفت میں جانا چاہتے ہو مصیبت میں ان دو جملوں سے کہ خطا ہو گئی معافی چاہتا ہوں انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا شیخ آرام اور صحت سے رہے گا غصے سے اس کے قلب کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی جس میں اس کی صحت کی حفاظت کی ضمانت بھی ہے اگر تم شیخ سے محبت کرتے ہو تو شیخ کی صحت کو نقصان پہنچانے والی حرکتوں سے بچنا واجب ہے یا نہیں اگر مگر لگانے سے اس کو تقدر ہوتا ہے اور تکلیف پہنچتی ہے خاص کر جو شیخ دل کا مریض بھی ہو ایسے شخص کو تکلیف پہنچانا اور زیادہ حرام ہے نہیں اور اللہ کے غضب کو خریدنا ہے یا نہیں بہت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں میں بعض لوگوں کو بار بار سمجھاتا ہوں مگر پھر وہ یہ سبق بھول جاتے ہیں اور اگر مگر لگانا شروع کر دیتے ہیں اس مضمون کی بہت عمدہ مثال ہے ایک بادشاہ نے اپنے غلام سے کہا پانی میں گھس جاؤ اور کپڑا نہ بھیگنے پائے ایسا ہو سکتا ہے پانی میں کوئی چھلانگ لگا لے کپڑا نہ بھیگے <laughs> بس وہ پانی میں گھس گیا وہ کپڑا بھیگ گیا بادشاہ نے کہا کپڑا کیوں بھیگا کہا حضور خطا ہو گئی معافی چاہتا ہوں جن لوگوں پر عقل کا غلبہ ہے وہی شیخ کو دکھ پہنچاتے رہتے ہیں غلبہ عقل سے کام مت لو غلبہ عشق سے کام لو نہ کردہ خطاؤں پر بھی یعنی اگر خطا نہیں بھی ہوئی تب بھی کہہ دو میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں مجھے معاف کر دیجیے امن کا رستہ چھوڑ کر خود بھی پریشان ہوتے ہو شیخ کو بھی پریشان کرتے ہو راہیں امن کیوں اختیار نہیں کرتے دو جملے کہہ لو تاکہ آگے کوئی سوال جواب ہی نہ ہو اعتراف کر لو مجھ سے خطا ہو گئی معافی چاہتا ہوں آئندہ نہیں ہوگا میرے بیٹے مولا مزہ جب کم عمر تھے پڑھ رہے تو کسی بات پر میں نے ان کی پٹائی کا ارادہ کیا تو وہ بھاگے نہیں اور لڑکے ہوتے تو بھاگ جاتے اللہ مولا مظہر کے درجات بلند فرمائے دل سے دعا نکلتی ہے تو وہ بھاگے نہیں بلکہ میرے پاس بیٹھ گئے ٹوپی بھی اتار لی کہا ابا جان مجھے جتنا چاہے مار لیں تو اس اس اس تو ادا سے میں خود رونے لگا اس لیے اپنے دوستوں کو سکھاتا ہوں مگر پتہ نہیں کہ ان کے دماغ میں ادب کی یہ باتیں نہیں گھستی دماغی کمزوری ہے کیا ہے بھول جاتے ہیں آپ نے دیکھا کہ بیٹا اعتراف قصور اور سزا کے لیے تیار ہوا تو باپ خود رونے لگا غصہ ختم کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے تو بار بار کہتا ہوں جب شیخ گرف کرے تو چاہے تمہارے پاس لاکھ عزر ہوں میں کچھ نہ بولو بس یہ کہہ دو حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے اعتراف قصور ہے میں نالائق ہوں نادان ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی معافی چاہتا ہوں بس بات ختم معافی مانگنے سے بات کبھی آگے نہیں بڑھے گی چاہے تمہارے دماغ میں کتنا ہی خناس آئے اس وقت ہم قابل گرفت نہیں ہیں ہم پر ظلم ہو رہا ہے یہ شیطانی مرض ہے یہی سمجھ لو جس مقام سے شیخ گرفت کر رہا ہے اس مقام کو ہم نہیں سمجھ پا رہے اگرچہ ہماری خطا چھوٹی سی ہے حکیم الامت تھانوی رحمت فرماتے ہیں بعض وقت خطا چھوٹی یعنی مریض سے چھوٹی خطا ہو گئی مگر اس کا منشا اور جڑ تکبر ہوتا ہے اس میں تکبر چھپا ہوتا ہے بعض وقت میں شیخ بڑی خطا کو معاف کر دیتا ہے اور چھوٹی خطا پر سب گرفت کرتا ہے کیونکہ اس کی نظر اس کی نظر اصلاح اس کی نظر نظر اصلاح مرید کے مسالے دینیا کا دور تک اس کا نظر مرید کی اصلاح پر ہوتی ہے لہٰذا دو جملے میں خود بھی آرام سے رہو شیخ کو بھی آرام سے رکھو بولو بھائی شیخ کو آرام سے رکھنا مطلوب ہے نہیں خاص کر جو رات دن ساتھ رہتے ہیں لہٰذا ان لوگوں کو دو رکعت پڑھ کر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے جنہوں نے اپنے شیخ کو اپنی حمافتوں سے ایزا رسانی کی ہے تو اگر مگر لگانے کے باوجود فوراً اعتراف قصور کر لو سبحان اللہ میں کہتا ہوں عشق کے ساتھ تھوڑی سی دانائی بھی شامل کر لو شیخ کی محبت میں جان دے دو اور شیخ کو ستا ستا کے پاگل یا میں مبتلا مت کرو شیخ کی خدمت دانائی کے ساتھ کرو پاگلوں کی طرح محبت خدمت مت کرو جیسے کہ ریچ نے محبت کی تھی ایک ریچھ نے اپنے مالک کو پنکھا ہنکا رہا تھا اس نے ریچھ کو سکھا دیا تھا ایک مکھی اس کے مالک پر بیٹھ جائی بیٹھ گئی تو اس نے ہانک دیا پھر بیٹھی پھر ہانک دیا جب تین چار دفعہ <laughs> بیٹھ گئی تو ریچھ ایک پتھر لے کر آیا اس مکھی کو زور سے مارا تو مالک کی ناک بھی پھٹ گئی اور وہ مر گیا تو نیت تو اس کی اچھی تھی مگر <laughs> عمل کیا کیا اس نے اسی طرح بعض لوگ کہتے میری نیت تو آپ کو تکلیف پہنچانے کی نہیں تھی تو ریچ والی محبت مت کرو اللہ سے عقل اور فہم مانگو اللہ سے رو رو کے کہو اے اللہ میرے شیخ کے بال بال کو میرے لیے دعا کو بنا دے ان کی آنکھیں مجھ سے ہمیشہ ٹھنڈی فرما میری ذات سے ایک اشاریہ بھی اس شیخ کو غم یا تقدر نہ پہنچے یہ دعا بہت ضروری ہے اگر اس دعا کی توفیق ہے تو وہ ظالم توفیق نہیں ہے تو وہ ظالم محروم القسمت شقاوت عزلیہ اس کے مقدر میں حکیم الامت کا اشادر اس کو اتباع سنت اور رضاء شیخ نصیب ہو اس کے اندھیرے بھی اجالے ہیں اگر اتباع سنت تو کرتا ہے مگر شیخ نر کو ناراض کیے ہوئے تو شیخ کو ناراض کرنا ایسے ہی جیسے کوئی باپ کو ناراض کرے جس طرح ماں باپ کو خوش کرنا ضروری ہے اسی طرح شیخ کی رضا بھی ضروری ہے شیخ کو جب خوش ہوگا جب اللہ اور رسول کے فرمار پر عمل کریں گے اور جو شیخ کو ناراض رکھتا ہے تو یہ شخص بھی محروم رہے گا اس کے اجالے بھی اندھیرے ہیں اگر اس کی اس کی اس کو روشنی بھی نظر آتی ہے تو سمجھ لو سب دھوکہ ہے اس پر اللہ نے ایک بات دل میں ڈالی شیخ دروازہ رحمت دروازہ فیض ہے مبدع سیاد سے بندے تک وہ بیچ میں آؤٹ اور واسطہ ہوتا ہے ہر انسان اپنے دروازے کی صفائی کو محبوب رکھتا ہے اور دروازے کو گندا رکھنا مشابہ یہودیت ہے یہودی لوگ اپنے دروازے کو گندا رکھتے ہیں تو شیخ اللہ کا دروازہ ہے لہذا دروازے کو صاف رکھنا خوش رکھنا تقدر نہ ہونے دینا یہ مطلوب ہے نہیں مقصد تو اللہ کی ذات ہے شیخ مقصود نہیں ہے شیخ ذریعہ بنتا ہے اللہ تک پہنچنے کا جس طرح انسان اپنے دروازے گندگی سے ناراض ہوتا ہے غم محسوس کرتا ہے تو جو شیخ کو ستاتا ہے ناراض رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس دروازے کو ناراض کرنے والے کو اپنے فیض رحمت سے محروم کر دیتا ہے دریائے رحمت سے جو ٹوٹنی تم کو مل رہی ہے اگر کوئی اس ٹوٹنی میں نجاست لگا دے تو اس میں جو پانی آئے گا تم کو بدبودار لگے گا لیکن اس میں دریا کا قصور نہیں ہے تم نے ٹوٹنی میں نجاست کیوں لگائی لہٰذا شیخ کو مقدر مت کرو بلکہ گاہے گاہے اس کو خوش کرو کب یہ غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لو تاکہ اس پر اللہ کی رحمتوں کی جو بارش برس رہی ہے اس میں سے ہمیں بھی کچھ حصہ مل جائے اور ہم جو طرح طرح کی سزاؤں کے مستحق تھے تو ہم پر طرح طرح کی نعمتیں برس جائیں تو میں عرض کر رہا تھا کتنے ہی بڑے ہو جاؤ دو چیز جس کے اندر ہے اتباع سنت اور رضاء شیخ اس کے اندھیرے بھی اجالے ہیں جس سے شیخ ناراض ہو یا سنت کی اتباع نہ ہو تو اس کے اجالے بھی اندھیرے ہیں یہ حکیم الامت کا اشاد ہے اس لیے سمجھاتا ہوں اپنی عاقبت مت خراب کرو ایک دفعہ سمجھ لو فائدہ اعتراف قصور میں ہے فوراً کہو مجھ سے خطا ہو گئی معافی چاہتا ہوں اگر عذر بھی ہے تو وہ بھی اس وقت اس وقت مت پیش کرو جب بادشاہ ہرس چاہتا ہے تو قناعت پر خاک ڈالو جب شیخ تم سے اعتراف قصور مانگتا ہے تم اپنی عقل پر خاک ڈالو محبت میں بعض دوست ایسے ہیں کہ شاید روئے زمین پر ان سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا نہیں ہوگا مگر وہ اپنی نادانی اپنے نفس کے وجود سے فنائے نفس کے نہ ہونے سے اگر مگر لگا کر تکلیف پہنچانے میں بھی روئے زمین پر اول نمبر ہوتے ہیں جہاں وہ محبت میں روح زمین پر اول نمبر ہیں وہاں عیدائر رسانی میں بھی اول نمبر ہوتے ہیں ایسا شخص شیخ کی موت کا سبب بھی بن سکتا ہے اس کی نسخے کو یاد کر لو دنیا آخرت مت برباد کرو اگر تمہارے دل میں محبت ہے تو محبت کا حق ادا کرو تم کیوں نہیں چاہتے میرا محبوب خوش رہے اس کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی رہیں اس کا بال بال ہمارے لیے دعا گو رہے بولو بھائی محبت کیا چاہتی ہے محبوب کو اذیت پہنچانا یا محبوب کو خوش رکھنا تو اپنی عقل پر خاک ڈالو جو محبوب چاہتا ہے اسی طرح سے رہو محبت نامی سیکھا ہے اپنی مرضی کو محبوب کی مرضی میں فنا کر دے محبوب سے محبت اپنی مرضی سے کرنا یہ بدعت ہے محبوب سے محبت محبوب کی مرضی سے کرنا یہ سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق محبت کرنا سنت ہے اور مقبول ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی سے محبت کرنا یہ بدعت اور مردود ہے بتائیے بدعتی کیسی تعریف ہے ورنہ بدعتی ناوز باللہ دشمن نہیں ہے اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں لیکن یعنی چونکہ بدعتی کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق نہیں ہے اس لیے اس کی محبت غیر مقبول ہے اور مردود ہے یاد رکھو محبوب کی مرضی کے مطابق محبوب سے محبت کرنا اور اپنی مرضی کو فنا کر کے اس کو خوش رکھنا اس مقام کو عقل سے نہیں پا سکو گے یہ جملہ یاد رکھو عقل سے عقل نہیں ملتی فضل سے عقل ملتی ہے یعنی جب اللہ رہنمائی فرمائیں گے تب سمجھ آئے گی کہ اب تک میں کس حماقت میں مبتلا تھا اس لیے اللہ سے فضل مانگو اے اللہ مجھے ایسا ادب سکھا دے کہ میرا شیخ مجھ سے خوش رہے اللہ سے عقل مانگو ادب مانگو شیخ کے دل میں اپنی محبوبیت مانگو ہم تو نالائق ہیں مگر اے اللہ آپ میرے شیخ کے دل میں مجھے پیارا بنا دیجیے مجھ کو پیارا بنا دیجیے دنیا میں سب سے بڑا رشتہ شیخ کا ہے کسی کے لاکھوں کروڑوں مرید ہوں کروڑوں تصنیفات ہوں لیکن اگر شیخ کے دل میں وہ محبوب نہیں تو خطرہ میں ہے تو خطرے میں ہے اس لیے شیخ کو ہر طرح سے خوش رکھو میاں مزہ جانے جانا رحمت اللہ کو ان کے خادم حضرت غلام علی رحمت اللہ پنکھا جل رہے تھے حضرت نے فرمایا میاں تم بہت آہستہ آہستہ پنکھا جل رہے ہو کیا ہاتھ ہے کیا ہاتھ میں جان نہیں ہے انہوں نے اتنا زور سے چلنا شروع کر دیا حضرت نے فرمایا کیا اڑا دے گا مجھ کو تو ان کے منہ سے نکل گیا کسی طرح چین نہیں ہے ہلکا پنکھا جلتا ہوں تو آپ کہتے ہیں ہاتھ میں جان نہیں ہے تیز جلتا ہوں کہتے ہیں اڑا دے گا حالانکہ ان کو کہنا چاہیے تھا حضرت دونوں صورتوں میں معافی چاہتا ہوں اب درمیانی رفتار سے جلوں گا جھلوں گا مگر وہی بات جب تک خدا عقل نہ دے یہ بات پیدا نہیں ہوتی بعد میں انہوں نے اپنے قصور کی خوب تلافی کی شیخ نے بھی انہیں معاف کر مار دیا اور بہت دین کا کام اللہ نے ان سے لیا اور دیکھو اپنا شیخ تو کیا کسی بھی اللہ والے کا دل مت دکھاؤ اپنے شیخ کے علاوہ بھی جو لوگ اللہ والے صاحب نسبت ہیں میں نے کبھی ان کا دل نہیں دکھایا اگر دل دکھانے کا ارادہ بھی نہیں بھی نہیں ہے تب بھی اپنی بیوقوفی اور نادانی سے شیخ کو تکلیف مت پہنچاؤ اقل سلیم کے لیے دعا کرو اے اللہ مجھے اقل سلیم نصیب فرما میری عقل پر اپنے فضل کا سایہ نصیب فرما کہ میری وجہ سے میرے شیخ کو تکلیف نہ پہنچے کیونکہ عقل سے اللہ کا راستہ طے نہیں ہوتا فضل سے طے ہوتا ہے سمجھ گئے ورنہ عقل ہوتے ہوئے بھی بعض لوگ شیخ کے دل کو مقدر کر دیتے ہیں لہٰذا فضل کی صورت کیا ہے کام بنتا ہے فضل سے اختر اس لیے فضل کا آسرا لگائے اس لیے اللہ سے شیخ کے تقدو سے پناہ مانگتے رہو حکیم الامت نے لکھا ایک صحابہ نے صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کڑوی دوا پلانا چاہ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر رہے تھے مگر جب آپ کو تھوڑی سی غشی آئی تو دوا پلا دی بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہوش آیا تو آپ نے فرمایا جس جس نے مجھے کڑوی دوا پلائی تھی اس کو یہ کڑوی دوا دوبارہ پلا دو ورنہ اللہ کی طرف سے اندیشہ عذاب ہے تو معلوم ہوا اخلاص سے بھی تکلیف مت پہنچاؤ یہ بہت نازک مسئلہ ہے سوائے اللہ سے پناہ مانگنے کا اور کوئی چارہ نہیں اللہ ہم سب سے ہمارے بزرگوں کو خوش رکھے ان کے بال بال کو دعا کو رکھے ان کے تقدو سے ہم سب کو محفوظ فرمائے میں جب اپنے شیخ کو خط لکھتا ہوں تو تین دفعہ یا سبو ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا ودود پڑھ کے پھونک مارتا ہوں کہ میرے کسی لفظ سے بھی میرے شیخ کو ایک اشاریہ تقدر نہ ہو اصلی عاشق وہ ہے جو اس دعا میں مر رہا ہو کہ اللہ مجھ سے کوئی ایسی حرکت و سکون یا کوئی ایسا قول و فیل نہ ہو جائے جس سے میرے شیخ کو ایک اشاریہ ایک ذرہ بھی تقدر ہو یہ اصلی عاشق ہے پیر دبانے والا دوا پلانے والے کا نام عشق نہیں ہے ناراضگی سے بچنے والا زیادہ اعلیٰ درجے کا دوست ہے جس طرح گنا سے بچنے والا اللہ کا زیادہ بڑا ولی ہے ایسے ہی شیخ کو تکلیف نہ پہنچانے والا شیخ کا زیادہ دوست ہے یا صبح ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا دودھ پڑھ کر دعا کرو اے اللہ ان اسما کی برکت سے میرے شیخ کے دل میں مجھ کو پیارا بنا دے اگر بیوی پڑے گی تو شوہر کی نظر میں پیاری بنے گی شوہر پڑے گا تو بیوی کی نظر میں پیارا بن جائے گا کچھ لوگ شوہر پریشان ہوتے ہیں بیوی سے <laughs> امام پڑے گا تو کمیٹی کی نظر میں پیارا ہو جائے گا کمیٹی پڑے گی تو امام دستہ نہیں الٹے گا یا سبو یا قدوسو یا بخورو یا ودود یہ عجیب نام ہے ورنہ سب کچھ ہونے کے باوجود بعض وقت آدمی نگاہ میں کھٹکتا رہتا ہے یا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے بعض وقت بے ہنر ناک کی چپٹی بیوی کو شوہر پیار کرتا ہے دوسری طرف نہایت حسین بیوی کی پٹائی ہو رہی ہے میرے پاس ایسے کتنے واقعات آئے بیوی نہایت حسین مگر بیچاری ہر وقت مار کھا رہی اس کے مقابلے میں کالی کا روٹی چپٹی ناک والی اس کو شوہر کو اس کو پیار مل رہا ہے تو اپنی قابلیت کو مت دیکھو کہ میں تو شیخ کو اتنا آرام پہنچاتا ہوں شیخ بلا وجہ مجھ سے ناراض ہے یہ دیکھو کہ پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے حکیم الامت کا جملہ یاد رکھو جس کو دو چیزیں یعنی اتباع سنت اور زائع شیخ حاصل ہو جس کے اندھیرے بھی اجالے ہیں اور جو ہر وقت شیخ کے ساتھ رہنے والے ہیں ان پر زیادہ ذمہ داری ہے کہ میری ذات سے شیخ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے جو چوبیس گھنٹے شیخ کے ساتھ رہتا ہے اس کی رفاقت میں حسن بہت ضروری ہے وہ حسن اولا کا رفیقہ یہ قرآن کی آیت ہے میرے شیخ فرماتے تھے اللہ نے یہاں حسن حسن حسن حسن حسن و کیوں فرمایا اس لیے کہ ساتھ تو رہو مگر حسن رفاقت رفاقت حسین ہو اس لیے ایک ایک لفظ کو پہلے سوچ لو پھر بولو زیادہ بات بھی نہ کرو گے بعض وقت احمقانہ الفاظ سے شیخ کو تکلیف پہنچے گی کوئی کتنا ہی بیوقوف ہو اب یہ بات سنیے بہت سے لوگ بولتے ہیں بیوقوف ہوں اگر وہ اللہ سے مانگے گا تو اللہ اس کی عقل میں نور ڈال دے گا اللہ کا فضل عقل کے ساتھ جب مل جائے گا اس کی عقل میں اجالا آ جائے گا وہ ہمیشہ اچھا کام کرے گا کامیاب ہو جائے گا بعض وقت بیوقوفوں نے اللہ کو راضی کر لیا عقل مندوں سے نالائکیاں ہوں گی بیوقوف نے اپنی نادانی کے باوجود اپنی چھوٹی سی عقل سے اللہ کو اللہ سے مانگ لیا اور عقل مند نے ناز دکھایا کہ میں تو بڑا عقل مند ہوں بڑا پی ایچ ڈی کیا ہوں بڑا میں بہت بڑی علم والا ہوں اس نے نہیں مانگا تو عقل والوں سے ایسی نلائکیاں صادر ہوئیں جس کی حد نہیں حکیم الامت کا ایک مرید تھا اتنا قابل تھا جب حضرت والا اردو میں بیان کرتے اور عربی میں لکھتا تھا اور ظالم کو اپنی ذہانت پر تکبر ہو گیا اپنی عقل پر اللہ کے فضل کو نہیں مانگا نتیجہ نکلا کہ حضرت والا کے مسلط کے خلاف ہو گیا خان کا بیٹھ کر مقابلے شروع کر دیے حضرت نے فرمایا اگر تم کو مخالفت کرنی ہے تم یہاں سے چلے آؤ لیکن وہ گیا نہیں اس کو اپنی عقل پر اتنا ناز ہوا کہ میں حق پر ہوں شیخ اس مسئلے میں غلطی پر ہیں شیخ سے بحث شروع کر دی پھر حکیم علمت کو بدتمیزی کے خط لکھے حالانکہ حضرت سے خلافت بھی پا گیا تھا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافر کو جو القاب لکھتے تھے السلام علام الہدا حکیم الامت کو وہ القاب لکھ دیے اسلامی اسلام بھی نہیں لکھا کافروں والا سلام لکھا حضرت حکیم الامت کا رسالہ ہے موزی مرید میں نے خود اس میں سب پڑھا ہے حضرت نے اس آلے کا نام ہی موزی مرید رکھ دیا اس لیے کہتا ہوں اللہ کے لیے موزی مت بنو آرام نہ پہنچاؤ تو تکلیف بھی نہ پہنچاؤ اپنی عقل پر اللہ کی فضل کو ہمیشہ مانگتے رہو اللہ اور ہم و راہمین ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ اللہ سے مانگے یا اللہ میری عقل کے ساتھ اپنا فضل شامل حال فرما دے تاکہ میرے شیخ کا بال بال میرے لیے دعا گو رہے اور اللہ دعا قبول نہ فرمائے میں مسجد میں ہوں قسم کھا کر کہتا ہوں میں ان کے میں یہی دعا کرتا ہوں یا اللہ میرے شیخ کے بال بال کو میرے لیے دعا کو بنا دے ان کے قلب میں اختر کو پیارا بنا دے کیا کہوں آج رات کی بات ظاہر کیے دیتا ہوں بلکہ میں تو یہ دعا مانگتا ہوں جتنے حضرت کے مرید ہیں اللہ مجھے سب سے زیادہ پیارا بنا دے احب المریدین احب المسترشدین احب الخدام بنا دے ہماری عقل پر یا اللہ اپنا فضل شامل فرما دے تاکہ اپنے بڑوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اے خدا جوئم توفیق ادب اے اللہ اختر کو میرے احباب کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا میرے احباب کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا بے ادبی بے وقوفی نالائکی سے حفاظت فرما ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں یا اللہ اپنے بڑوں کے سامنے اعتراف قصور اعتراف خطا فوراً معافی مانگنے کی توفیق فرما دے نصیب فرما دے اگر مگر کی تعویلات سے حفاظت فرما ہم کو ہمارے احباب کو ایک سو بیس سال کی عمر دے دے اور خوب خوب سارے عالم میں دین کی محنت خدمت اپنی محبت کے نشر کے لیے ہم سب کو گروہ عاشقہ نصیب فرما سارے عالم میں پھرا دے اور فضل فرما دے یا اللہ جتنے دشمن ہیں ان سب ظالموں کے ظلم سے نجات مقدر فرما کیا کہوں حاسدوں سے تکلیف تو ہوتی ہے لیکن ہوا اس سایہ سے تسلی ہوتی ہے کہ اللہ نے ہر نبی کے لیے دشمن پیدا کیے تو حکیم الامت نے تفسیر میں لکھا ہے جال تشریح نہیں تکوینی ہے جیسا کہ اللہ نے سور پیدا کیا وہ پخانہ کھاتا ہے تو تو بہت وہ بہت سے تکوینی راز ہیں جن کا سمجھنا ہم پر فرض نہیں بس ایمان لانا کافی اور ضروری ہے آخرت میں سب راز منکشف ہو جائیں گے پھر ہم کو راز سے کیا مطلب رموز مملکت کو مالک جانے اپنی مملکت اور سلطنت کے راز کو بادشاہ جانے ہمیں تو اپنا انعام لینا ہے سموسے پاپڑ کھاؤ کہاں کی تفتیش کر رہے ہو بس زیادہ رموز کو سمجھنے کی کوشش بھی مت کرو حکیم ملمت فرماتے جب کوئی بات یا دین کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے تو میں نہ جاننے والی تھیلی میں اس کو ڈال دیتا ہوں بہت سے لوگ حق اللہ والوں کے ساتھ رہتے ہیں بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی ہم کیونکہ دنیا کی کیڑے ہیں نا ہم ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی تو ہم یہاں دماغ میں ایک تھیلی ہوتی ہے جو نہ سمجھنے والی ہے اس میں ڈال دیا کرے اس باتوں کو اور بے فکر رہتا ہوں ورنہ ہر وقت کھٹک رہے گی کہ بھائی اس میں کیا راز ہے اس میں کیا راز ہے تو بجائے اللہ کو یاد کرنے کے دل انہی چیزوں میں لگا رہے گا اور ہمیں جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو سمجھ لو اور بھی تو کتنی باتیں ہیں جن کو ہم نہیں سمجھتے یہ بھی ایک صحیح تو نہ سمجھنے والی تھیلی میں اس کو ڈال دو ہی فرمایا جب ہم اپنے بڑوں کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہاں بھی میں یہی کہتا ہوں میرا شیخ جس مقام پر ہے اللہ سے جو وہ بات سمجھ رہا ہے اللہ سے جو وہ بات وہ جو بات سمجھ رہا ہے ہم بہت پیچھے ہیں ہماری نظر وہاں تک نہیں جا رہی بس ہم یہی سمجھتے ہیں جو میرا شیخ کر رہا ہے سب ٹھیک ہے ہم قطع پر ہیں میرا شیخ ثواب پر ہے اور یہی رستہ ہے جس پر چلنے والے آپ صاحب آپ صاحب عطا رہیں گے اور اگر بڑوں کے کیڑے سوچو گے کہ یہاں شیخ چوک گیا وہاں شیخ چوک گیا تو پھر سمجھ لو محروم رہو گے بس یہی کہ وہ شیخ جس مقام پر ہیں ہم اس مقام پر نہیں وہ جہاں آئے اسے زیادہ نظر آ رہا ہے اور ایک بات بڑے کام کی ذہن میں آئی جس سے بہت رہنمائی ہے کاش یہ مضمون میرے سارے مریدوں کو پہنچ جائے شیخ سے اگر کبھی کوئی بشی خطا ہو جائے بشر ہے شیخ معصوم تھوڑی ہے فوراً اپنے دل کو سمجھا دو یا یا آپ سے کوئی کہے کہ آپ کے شیخ میں یہ کمزوری ہے تو کہہ دو وہ بھی انسان ہے نبی تھوڑی ہے میں نے شیخ کو نبی نہیں مانا شیخ کو ولی مانتا ہوں اور ولی سے خطا ہو سکتی ہے مگر اس کی توبہ بھی اس مقام سے ہوگی یعنی مقام ولایت سے عوام کی توبہ سے اللہ والوں کی توبہ عظیم ہوتی ہے جس قدر اشباری درد دل سے وہ معافی مانگتے ہیں عوام کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی سمجھ میں آ گئی یعنی اگر شیخ سے خطا بھی ہو جائے اول تو اللہ بڑوں کی حفاظت بھی فرماتے ہیں مگر اگر ہماری عقل میں وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو اللہ تعالیٰ جس ہم نے اس کو شیخ کو نبی نہیں مانا وہ ولی ہیں ولی سے خطا ہو سکتی ہے مگر اس کی توبہ رجوع ایسے ہوگی جس کو ہمیں ہماری ہوا بھی نہیں لگی ہوگی اللہ والے ایسے روتے ہیں یہ بات مجھے مولانا شبیر علی صاحب نے حضرت خانوی کے سگے بتیجے ہیں انہوں نے بتایا کہ حضرت تھانوی کو بڑے ابا کہتے تھے انہوں نے بتایا کہ بعض لوگوں نے حکیم الامت کے خلاف مجھے کہا تمہارے حضرت ایسے ہیں ویسے ہیں میں نے جواب دیا میں نے بڑے ابا کو نبی نہیں مانا ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے نہیں سمجھ لو کہ ان کی نیکیاں کتنی ہیں کروڑوں نیکیاں ہیں سینکڑوں تصانیف ہیں رات دن اللہ کی محبت سکھا رہے ہیں لہذا کبھی ان سے صدور خطا ہو گیا اتنا یقین ہے کہ صدور خطا کے بعد اللہ والوں کو توفیق کے توبہ بھی زبردست نصیب ہوتی ہے باوجہ ان کی مقبولیت کے جیسے اپنے پیارے بچوں کو ماں باپ نہلا کا صاف کر لیتے ہیں نہیں تو اللہ والے اللہ سے یتیم نہیں ہیں مولا سے ان کا تعلق ہے لہٰذا مولا ان کو توفیق توبہ دے کر پھر پیار کے قابل بنا لیتے ہیں مجھے ان کا یہ جملہ اتنا پسند آیا بعض لوگ میرے شیخ کے بارے میں کہتے ہیں بڑے کڑک ہیں بھائی بہت ڈانٹتے ہیں میں کہتا ہوں ہم نے ان کو نبی نہیں مانا پیر بنانے کے لیے خالی ولایت کافی ہے نبوت کی کوئی ضرورت نہیں یہ کیسے مزیدار مضمون ہے لہٰذا اگر تمہارے شیخ کی کوئی شکایت کرے یا مذاق اڑائے تو تو اول اس کے پاس بیٹھو بھی مت وہاں سے اٹھ جاؤ کہ میرے سامنے میرے پیر کی برائی کرتے ہو آئندہ تم سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا وہاں سے اٹھ جانا واجب ہے حکیم ملمت نے قرآن شریف کی ایک آیت اس کی تفسیر لکھی ہے اس کا بھی وقت نہیں ہے بس یہ کتاب ہے لذت اعتراف قصور میں آیت لکھی ہوئی ہے اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے بس وہاں سے اٹھ جاؤ کہ میرے سامنے میرے باپ کی شکایت کرتے ہو شیخ ہمارا روحانی باپ ہے ہمارے لیے اس کی ولایت کافی ہے ولی سے صدور خطا ممکن ہے اور توفیق توبہ اس کے لیے لازم ہے جو بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے اللہ اس کو توفیق توبہ ضرور دے دیتا ہے اپنے پیاروں کو کوئی شخص گندا نہیں رکھنا چاہتا کسی کا بچہ گٹر میں گر جائے تو اسے نہلا دلا کا صاف کرتا ہے نہیں تو اللہ بھی اپنے پیاروں کو توفیق توبہ دے دیتا ہے میں نے اپنے شیخ کو نوی نہیں مانا وہ معصوم کہ وہ معصوم ہیں ان سے خطا ہو ہی نہیں سکتی خطا ہو سکتی ہے خطا ہو سکتی ہے لیکن تمہاری اگر سو دفعہ غرض ہو تو وہاں جاؤ ورنہ تم کو جہاں مناسبت ہو وہاں چلے جاؤ اگر تمہارا بلڈ گروپ نہیں ملتا تو تم کیوں آتے ہو میرے شیخ کے پاس تم دوسری جگہ چلے آؤ دوسرا شیخ تلاش کرو خبردار جو میرے شیخ کے پاس آئے جہاں تمہارا بلڈ گروپ ملتا ہو وہاں چلے جاؤ ہم تمہاری ان باتوں سے متاثر نہیں ہوتے ہمارا ذوق تو یہ ہے مجھ کو تو تم پسند ہو اپنی نظر کو کیا کروں مجھ کو تو تم میرا پیر پسند ہے قرار صاحب ہمارے دوست ہیں ان سے کسی نے کہا کہ مولانا ابرالو صاحب کو غصہ جلال بہت آتا ہے بڑے کڑیل پیر ہیں انہوں نے کہا اگر وہ کڑیل پیر ہیں تو میرا نفس کا گھوڑا بھی تو اڑیل ہے اڑیل گھوڑے کے لیے کڑیل سوار ہونا چاہیے نفس بھی تو ہمارا ایسا ہی ہے اللہ کا شکر ہے میں تو اپنے مولانا شیخ مولانا ابرال صاحب کو صاحب کرامت سمجھتا ہوں ان کی کرامت سے آج کو ہم ہم کو یہ عزت حاصل ہے اور حضرت بچپن سے متقی ہیں بعض لوگ تو بعد میں توبہ کر کے متقی ہوتے ہیں مولانا ابرال صاحب تو بچپن سے متقی ہیں اور ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ بچپن سے ہیں ایک دن حضرت اپنے بعد میں ایک جملہ کہہ گئے تھے بعض علماء ایسے ہیں جن سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا حضرت نے اپنی طرف اشارہ تو نہیں کیا لیکن میں سمجھ گیا کہ آج حضرت اپنا رات ظاہر رہے ہیں تو جو متقی ہوتا ہے اس کی اس سے کرامت صادر ہوتی ہے اس کی دلیل کیا ہے ان اللہ متقی اکرم ہوتا ہے اور اکرم ہی سے کرامت نکلتی ہے تو میں اپنے شیخ کو صاحب کرامت سمجھتا ہوں یہ ان کی کرامت ہے اتنے بڑے بڑے علماء جو بخاری شریف پڑھا رہے ہیں بخاری شریف نہ پڑھانے والے کی بات نوٹ کر رہے ہیں اور جب میں کوئی حدیث کی شرح بیان کرتا ہوں تو محدثین کہتے ہیں آج زندگی پہلی دفعہ یہ سن رہے ہیں حضرت والا ہی اپنی بارے میں فرما رہے ہیں جس کو اپنے شیخ سے محبت ہو اس کی عظمت نہ ہو وہ کیا مرید ہے وہ نابینا ہے اس کی آنکھوں میں موتیاں ہیں اپنے شیخ کو سارے عالم کی مشائق سے افضل سمجھو اعتبار افادیت کی کہ میرے لیے میرے حضرت سے بڑھ کر کوئی پیر نہیں یہ حکیم الامت کا جملہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے واقعی وہ مجدد ہے یعنی میرے فائدے کے لیے میرے شیخ سب سے زیادہ فائدے مند ہیں بعض لوگوں کی عقل اتنی تیز ہوتی ہے وہ اتنے ذہین ہوتے ہیں کہ ان میں اعتراضات کا اتنا مادہ ہوتا ہے کہ ان کے ان کو بزرگوں کی بات بات پر اعتراض پیدا ہوتا ہے فارسی یونیورسٹی کے لڑکے بہت تیز ہوتے ہیں دو تین مجھ سے بحث ہو گئے پھر چلے گئے یہ مجھ سے آ کے بحث کرنے لگے <laughs> میں بھی ان کو جواب دے لگا میں نے کہا ان لوگوں کو جواب دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ذہن فاسٹ یونیورسٹی کے لڑکے ہیں <laughs> وہ ذہن کے تیز ہوتے ہیں نا وہ لوگ تو فرض کر لو ان کے دنیا میں کسی شخص سے مناسبت ہی نہیں ہوتی ہر شخص میں ان کو کیڑا نظر آتا ہے تو ایسے لوگوں کی حکیم علمت نے فرمایا ایسے لوگ کسی شیخ کے پاس جا کر مت رہیں خط و کتابہ سے اصلاح کروا لیں کیونکہ قریب رہیں گے تو اعتراضات میں مبتلا رہیں گے اور بدگمانی کی وجہ سے شیخ کے فیض سے محروم رہیں گے آپ ہاں، خط و کتابت کے ذریعے اصلاح کرانے لگیں گے تو انشاءاللہ محروم نہیں رہیں گے مگر یہ شاز و نادر کا مسئلہ ہے دنیا میں شاہد ہی کوئی آدمی ایسا ہو جس کی یہ حالت ہو بہرحال حکیم الامت کی شاعر ہیں ایسے مسئلے کو بھی حل فرما دیا لیکن میں پناہ چاہتا ہوں ایسے مزاج سے جس کو کسی شیخ سے مناسبت ہی نہ ہو اگر مزاج عاشقانہ ہے تو انشاءاللہ سب کام آسان ہو جائیں گے حکیم الامت فرماتے ہیں اعتراض دو وجہ سے ہوتا ہے یا تو جاہل ہے یا قلت عشق یا قلت علم اور محبت ہے تو شیخ کے معاملے ایک جملہ سیکھ لو جب خطا ہو شیخ گرفت کرے تو فوراً کہہ دو معافی چاہتا ہوں بولو یہ کام آسان ہے نہیں یا یہ پرچہ مشکل ہے حضرت میر صاحب فرما رہے ہیں حقر میں حروف نے عرض کیا حضرت بعض وقت احساس نہیں ہوتا ہم سمجھتے ہیں شیخ ہم سے خوش ہیں حالانکہ شیخ کا کل مقدر ہوتا ہے اس کا کیا علاج ہے بعض وقت شیخ کے معاف کر دینے کے بعد بھی شیطان بہکاتا ہے کہ شیخ نے دل سے معاف نہیں کیا اس پر حضرت والا نے شاہ فرمایا یہ بدگمانی کرنا کہ شیخ ناراض ہے حرام ہے جب تک وہ مرید پر ظاہر نہ کر دے کہ تم سے یہ خطا ہوئی اور میں تم سے ناراض ہوں یہ شیخ کی ذمہ داری ہے دل میں ناراضگی رکھنا اور مرید کو آگاہ نہ کرنا یہ فیل شیخ کے لیے حرام ہے یعنی اگر شیخ ناراض ہے اور مرید بول رہا ہے کہ آپ نر... آپ کہہ رہے ہیں اور بتا نہیں رہا مرید کو تو یہ غلط ہے یہ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے شیخ اگر ناراض ہوتا ہے تو بتا دیں اس لیے کوئی بھی شیخ جو میرے بیان سن رہے ہوں مجھ سے زیادہ پریشان نہ ہو کہ میں کسی سے ناراض ہوں خط وغیرہ لکھنے کی ضرورت نہیں معافی مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کوئی میں ناراض ہوگا تو میں بتا دوں گا کوئی ایسی بات ہے نہیں اس پر احتر نے عرض کیا کہ حضرت حضمیر صاحب فرما رہے ہیں کیونکہ حضمیر صاحب چھیالیس سال ساتھ رہے ہیں اس وقت اس کا احساس ہو رہا ہے کہ شیخ مجھ سے ناراض ہیں حضرت میں معافی چاہتا ہوں مجھے اپنی خطا یاد نہیں آئی اب سوچتا ہوں کہ مجھ سے کیسی غلطی ہو گئی اس پر حضرت والا نے فرمایا یہی آپ کی حماقت ہے شیخ تو کل یاد بیان کر رہے ہیں کہ جب کبھی خطا ہو تو اس کا اعتراف کر لو بس میں تو مستقبل کے لائے عمل پیش کر رہا ہوں اور تم ماضی خطاؤں کو یاد کر رہے ہو اللہ سے اپنی عقل پر فضل مانگو جب شیخ مستقبل کا راستہ بتا رہا ہو تو ماضی کی باتوں کو یاد کرنا یہ بھی حماقت ہے میرے شیخ فرماتے تھے جب شیخ نے خطا معاف کر دی تو پھر اس کا خیال بھی لانا قبر سے مردوں کو اکھاڑنا ہے آپ بتاؤ مردے کو دفن کرنے کے بعد اس کو اکھاڑنا جائز ہے حضرت نے مجھ سے فرمایا جب شیخ نے ایک دفعہ معاف کر دیا تو بعد میں کبھی شیخ کی کوئی بات بتائے گا تو سمجھ لو وہ مستقبل کا لائے عمل بتا رہا ہے کہ آئندہ مت ستاؤ آئندہ اپنی عاقبت مت خراب کرو شیخ مستقبل کے لیے فیوچر کے لیے بتا رہا ہے تاکہ تم پکا ارادہ کر لو اور سوچو کہ شیخ ازراہ شفقت چاہتا ہے کہ مستقبل میں ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو شیخ مستقبل کے تحفظ کا راستہ بتا رہا ہے اور مرید بے ماضی ماضی باتیں سوچ رہا ہے کہ ہم سے کوئی خطا ہو گئی کیا ہم سے کوئی ناراضگی ہو گئی ہے یہ بدگمانی حرام ہے اس سے توبہ کر لو ایک صاحب نے میرے شیخ کو لکھا مجھے ایسا لگتا ہے آج کل آپ مجھ سے ناراض ہیں حضرت نے لکھا یہ بدگمانی حرام ہے اگر شیخ ناراض ہوگا تو اسے مرید کو تحریراً یا تقریر یا فون پر بتانا ضروری ہے کہ دیکھو بھائی تمہاری اس خطا سے ہم کو تکلیف ہوئی دل میں تکلیف یا ناراضگی رکھنا شیخ کے لیے حرام ہے ہاں دشمنوں کے لیے رکھ سکتا ہے لیکن مرید تو دوست ہوتا ہے وہ دوستوں سے اپنے غم کو چھپائے گا فوراً کہہ دے گا بھائی آج اس بات سے یہ بات ہوئی ہے مستقبل کے لائے عمل کو ماضی کی طرف لے جانا یہ بھی عقل کا فطور ہے اور عقل کی کمی ہے دیکھو شیطان نے کیسا بیوقوف بنایا یہ ماضی کی کی باتیں میر صاحب سوچ رہے ہیں کہ شاید شیخ ناراض ہے اگر میں ناراض ہوتا تو تم پر ظاہر کرنا میرا فرض تھا بلکہ بعض وقت شیخ پر فرض ہے اگر مرید نہ سمجھ پا رہا ہو تو اس کو بتا دے کہ اس سے یہ خطا ہوئی تاکہ وہ جلدی سے معافی مانگ لے اس کا بھی معاملہ بن جائے شیخ کا بھی دل صاف ہو جائے اگر میں ناراض ہوتا تو آپ کو فوراً حکم دیتا کہ آپ معافی مانگو لہٰذا یہ سوچنا کہ شیخ کے دل میں میری ناراضگی ہے لیکن مجھے بتا نہیں رہے یہ بدگمانی بھی حرام ہے اس سے بھی توبہ کرو وہ شیخ ہی نہیں جو اپنی روحانی اولاد سے دل میں رنج رکھے اور ظاہر نہ کرے یہ کوئی شیخ ہے یہ بھی محبت کے خلاف ہے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے تو آدم علیہ السلام کو ربنا ظلمنا نہ سکھاتے تو اللہ کی رحمت کے خلاف ہوتا کہ نہیں تو اور ہم الرحمین کی شان دیکھیے فتح کا آدم آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات لیے کلمات لیے اور اللہ نے انہیں ربنا ظلمنا سکھایا تو جس طرح اللہ اور ہمرحمین نے شیخ پر بھی شان رحمت کا غلبہ ہونا چاہیے اس کی ذمہ داری اور فرض ہے کہ اگر کوئی بات اس کو کھٹکے تو مرید پر ظاہر کر دے اس کو معافی کے لیے مشورہ دے پوچھو میر صاحب سے جب کبھی ان سے غلطی ہوئی تو میں نے فوراً کہا جلدی سے میر صاحب معافی نامہ لکھو تاکہ دل صاف کر لیا جائے میں تو مستقبل کے لیے اللہ کی ناراضگی سے اپنی تکلیف سے مرید کو بچانے کے لیے اور مرید کو خوش نصیب بنانے کے لیے خاکہ پیش کیا ہے اس سے خوش ہونا چاہیے کہ شیخ مجھے مستقبل کے راستہ بتا رہے ہیں یوس پٹیل صاحب بھی بیٹھے تھے فرمایا یوس پٹیل صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میر صاحب کی وجہ سے ہمیں کتنے قیمتی سبق مل گئے تو فرمایا ہاں یہی تو کہہ رہا ہوں شیطان باز وقت بے موقع وسوسہ ڈالتا ہے حالانکہ شیخ بالکل خوش ہے اس کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے میں میر صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں یا اللہ جیسے یہاں ساتھ ہیں جنت بھی ان کو میرے ساتھ رکھیے اور ان شاء اللہ وہیں ساتھ ہوں گے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ انتقال فرما گئے اگرچہ ہم اس قابل نہیں لیکن آپ کرم آپ کا کرم قابلیوں سے قابلیتوں سے بے نیاز ہیں اللہ اختر کو میرے سارے احباب عالم کو حاضرین غائبین میری ضروریات کو جنت میں بھی اپنی رحمت اور اپنے کرم سے اکٹھا رکھے یہ دعا مانگنا شفقت نہیں ہے یاد رکھو شیخ چاہتا ہے میرے احباب سے مستقبل میں وہ خطا نہ ہو اس لیے کچھ ہدایت وغیرہ کرتا رہتا ہے جی صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو آپ میرے ساتھ ہی نہ ہوتے ہاں۔ آپ اسٹیل مل میں کہیں اور نوکری کرتے لیکن عقل کا ایک معیار ہے بعضوں کی عقل بیماری کی وجہ سے کچھ کمزور ہو جاتی ہے تو عقل کی کمی سے مایوس مت ہو یہی سمجھو میری عقل میں میری عقل ہی چھوٹی ہے بعض لوگوں کی عقل بچوں جیسی ہوتی ہے بعض بیماری ایسی ہو جاتی ہے کہ دماغ اور عقل بالکل بچوں جیسا ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے اور اللہ سے یہ دعا کرو روزانہ کہ اللہ میری ذات سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو چوٹی کو بھی ہم چلنے میں نہ دبائیں اور سب سے زیادہ میں اپنے محسن مربی اپنے شیخ کے لیے چاہتا ہوں ان کا دل ہم سے خوش رہے قولن اور فیلن سبحان اللہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے بہت گہرا مضمون یہ بیان ہوا ہے اس لیے کوئی شخص نیا ہو تو پریشان نہ ہو وہ پھر دوسرے بیان سن لیں اللہ دعا کر لیتے یا یا اللہ رحمان رحمان کیونکہ شیخ جو ہے نائب رسول ہوتا ہے شیخ سے ہم لوگ ظاہر اور باتیں دین سیکھ رہے ہوتے ہیں اس لیے اس کا ادب بتایا جاتا ہے صلی اللہ اللہ مجھے بھی ہم سب کو با ادب بنا با خدا بنا با وفا بنا با حیا بنا اپنے بڑوں کا ادب نصیب فرما والدین کا ادب شیخ کا استاذ کا ادب شیخ کا ادب نصیب فرما چھوٹوں پر رحم کرنے کی توفیق ادا فرما اے اللہ ہمارے شیخ کو ہم سے خوش فرما دی ایسے عمار کی توفیق دے یعنی سنت و شریعت کرنے کی توفیق دے کہ ہمارے شیخ ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائیں گناہوں سے حفاظت فرما گناہ ہو جائے توبہ کی توفیق ادا فرما اے اللہ ہم سب کو بادب بنا دے بے ادبی سے بچا لے اے اللہ ہمارے بال بال ہم شیخ کے بال بال کو ہماری دعا کو فرما دے اے اللہ ہمیں بزرگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اپنے بزرگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے ایسے امال کروا دیے اس سے اللہ آپ خوش ہو جائے آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائے صاحب کرام ہمارے والدین ہمارے مشائق ہمارے بڑے ہمارے اساتذہ ہم سے خوش ہو جائیں ایسے امال کی توفیق دے دے اللہ اور گناہوں سے حفاظ فرما گناہ ہو جائے توبہ کی توفیق عطا فرما دے اس مجلس کو قبول فرما دے بے ادبی سے بچا بدگمانی سے بچا ہمارے دلوں کو بدگمانی سے صاف فرما دے اللہ ہمیں اپنے شیخ پہ اعتراض کرنے سے حقیق سمجھنے سے بچا لے اپنے شیخ سے خوب حسن زن رکھنے کی توفیق ادا فرما ہمارے شاء اللہ ہمارے دادا شیخ نے بنگلہ دیش والوں نے ہمارے پیارے مرشد کو عارف بلّہ کا لقب دے دیا عارف بلّہ حضرت شاہ محمد فرما ان کی زندگی برکت عطا فرما ہمیں ان سے خوب فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرما ان کی باتوں پر جان لگا کر عمل کی توفیق عطا فرما دیں صلی اللہ علیہ وسلم آمین بحرمت صلی اللہ علیہ وسلم جام شروع ہی بیان سنے آ رہے ہیں اور ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے